ہی لیکن شروع میں ہی چند چیزوں کی قسم کھا کر کے پروردگار کے عذاب کے واقع ہونے کا یقینی ہونا بیان فرمایا ان عذاب رب کا لواقع بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے انداز بہت زبردست ہر صورت کا ایک نرالا انداز ہے اس صورت کا بھی ایک اپنا انداز ہے جو ابن متعین بعد میں ایمان لائے مکہ المکرمہ میں بھی قرآن کریم سننے کا موقع ملا مگر ایمان نصیب نہیں ہوا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے یہ اپنے کسی کام کی غرض سے مدینہ گئے اور مغرب کی نماز کے وقت میں پہنچے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور یہی صورت پاک تلاوت فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو سننا شروع کیا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ جب آپ نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع مجھے لگا کہ عذاب مجھ پر ہی گرنے والا ہے ایسا لگا جیسے ابھی آسمان پھٹے گا اور یہ عذاب مجھ پر گر جائے گا اور تلاوت کرتے کرتے جب آپ دوسرے رکوع پر پہنچے جہاں بہت سارے سوالات انہیں سے کیے گئے ہیں کہ اگر تم اس دین کو سچا نہیں مانتے ہو تو تم کیا سوچ رہے ہو کیا تم بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے ہو یا تم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے یا تم اپنے مالک کے رحمتوں کے خزانے کے مالک بن گئے ہو تو مجھ پر ایسا اثر ہوا فرماتے ہیں کہ مجھے مجبوراً ایسی کیفیات کے سامنے جھک جانا پڑا اور اپنے ضمیر کی آواز کو ماننے کے لیے میں مجبور ہو گیا دعوت پہنچنے سے پہلے میرے دل میں اللہ نے ایمان داخل فرما دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے رات کو گشت فرما رہے تھے کسی گھر سے تلاوت کی آواز آئی کان لگائے تو تلاوت کرنے والے اسی صورت کی تلاوت فرما رہے تھے بہت ہی دلدوز انداز سے سوز و گداز کے انداز سے اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا چکر آ گیا چکر آ کر کے گر گئے پندرہ دن تک بیمار رہے لوگ مزاج کرسی کے لیے گھر آتے رہے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ بیمار ہوئے کیسے یہ انداز ہے اس سورت کا پڑھیے آپ بھی وطور و کتاب مستور رق منشور بسم اللہ الرحمن الرحیم وطور قسم ہے تور کی اور تور سے وہی تور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مالک سے ہم کلام ہوئے تھے جس کے دامن میں تور پہاڑ وہ تور قسم تور کی وہ کتاب مستور اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی وہ بھی ہو سکتی ہے یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے اور لوہے محفوظ والی کتاب بھی ہو سکتی ہے فی رق منشور پھیلے ہوئے ورقوں میں رق کے لفظی معنی باریک چمڑا چمڑے کی جھلی لیکن پھر یہ ورقے کے معنی میں بھی مشہور ہوا پھیلائے ہوئے کاغذوں میں ولبئی المعمور اور قسم ہے آباد گھر کی آباد گھر کون سا ہے بیت اللہ کو بھی کہا گیا لیکن مشہور روایت کے مطابق بیت اللہ کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر اسی کے محاذ میں ایک اور بیت اللہ ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اور ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے طواف کرتے ہیں جو ایک مرتبہ کر لیتا ہے اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا ہے اور یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا کتنے فرشتے ہیں بیت معمور کی قسم آباد گھر کی قسم و المرفوع اور بلند چھت کی قسم والبحر المسجور بلند چھت آسمان کی قسم والبحر المسجور اور آگ لگائے ہوئے سمندر کی قسم بڑپائے ہوئے سمندر کی قسم ایک وقت آئے گا سمندر کو آگ لگے گی قیامت سے پہلے سمندر ہی بھڑک جائے گا جو آج آگ بجھانے کا ذریعہ ہے ان پانچ چیزوں کی قسم کھا کر فرماتے ہیں ان عذاب ربی کا لواقع تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا یہ تمام چیزیں گواہی دیتی ہیں کہ یہ کائنات ایک نظام کے ساتھ چل رہی ہے اس کا کوئی مقصد ہے اور ایک وقت آئے گا کہ جب تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا حساب کتاب ہوگا ما لہو من دافع نہیں ہوگا اس کو کوئی ہٹانے والا یوم تمور السماء مورا کس دن یہ عذاب آئے گا جس دن آسمان کپ کپ آئے گا مورن زبردست طریقے سے وتسیر الجبال سیرا اور پہاڑ چل پڑیں گے زبردست طریقے سے ریت کے دودے بن کر کے اڑیں گے فَوَيْلٍ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اس دن کیا ہوگا جو ان اس دن کو جھوٹ سمجھتے تھے اس کی سچائی کو نہیں تسلیم کرتے تھے ان کے لیے یہ دن بربادی کا پیغام لے کر آئے گا فَوَيْلٌ تو بربادی ہوگی یوم اس دن لِّلْمُكَذِّبِينَ جھٹلانے والوں کے لیے خَوْضٍ يَلْعَبُونَ جو اس دن کو جھوٹ سمجھتے تھے تو خود کیا کر رہے تھے فی خوض یلعبون بیکار باتوں میں لگے ہوئے دین کی مخالفت میں سازشیں کرنے میں لگے ہوئے خوض کے معنی میں نے پہلے بتایا گپیں لگانا کسی چیز میں گھس جانا دین کے خلاف جو کچھ وہ مشورے کرتے تھے وہ سب کا سب خوض کہلایا یلعبون جو بیکار باتوں میں لگے ہوئے کھیل رہے ہیں یوم یدعون الى نار جہنم دعا جس دن ان کو لے جایا جائے گا جہنم کی طرف دھکے دے دے کر کے زبردست طریقے سے اور پھر جہنم کے کنارے پہنچیں گے ان سے کہا جائے گا ہا النار یہ ہے وہ جہنم اللہ کن تم بھی تکذبون اس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اللہ وقت افسحر فسر اب غور سے دیکھو کہ یہ جادو ہے ام ان تم لا تم سرون یا تم دیکھ نہیں رہے ہو اس لوہا گھس جاؤ اس میں پس پھر صبر کرو اولا تصبرو یا صبر نہ کرو صبر ان تم پر برابر ہے آج تمہارا صبر کرنا صبر نہ کرنا تمہارے لیے برابر ہے انسان سوچتا ہے صبر کروں گا تو صبر کرتے کرتے کبھی نہ کبھی تو ترس آ جائے گا نکل جاؤں گا صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آدمی بے صبری کرتا ہے شور و غل کرتا ہے اس سے کبھی نہ کبھی کوئی اچھا نتیجہ نکل آتا ہے کچھ نہیں نکلنے والا سوا آن علیکم برابر ہے تم پر آج چیخو یا چلاؤ یا چپ رہو انما تجزون ما کنتم تعملون تم کو اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے یہ پیغام لے کر آئے گا وہ دن اس ان لوگوں کے لیے جو قیامت کو جھوٹ سمجھتے تھے بیکار باتوں میں لگے ہوئے کھیل رہے تھے زندگی کو کھیل اور تماشا سمجھا ہوا تھا کوئی مقصد زندگی ان کے سامنے نہیں تھا اس کے مقابلے میں ان المتقین فی جنات و نعیم وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو اللہ سے ڈرتے رہے اپنے مالک سے ڈر کر زندگی گزاری اور متقین بچ بچ کر کے زندگی گزاری گناہوں سے بچتے رہے اس مالک کی نافرمانی سے بچتے رہے فی جنات و نعیم وہ باغوں میں ہیں وہ نعیم اور نعمتوں میں ہیں فاکہ بما آتاہم ربهم مزے سے لے رہے ہیں فاکہ مزے لے رہے ہیں بما ان نعمتوں سے آتاہم ربهم جو دے گا ان کو ان کا رب وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور بچائے گا ان کو ان کا رب عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے دیکھتے ہوئے انگاروں کے عذاب سے کلو وَشْرَبُوا ان سے کہا جائے گا دنیا میں تم نے کھانے پینے پر پابندیاں لگائیں حرام نہیں کھایا حلال کھایا وَشْرَبُوا حرام چیزیں نہیں پی حلال چیزوں کو تلاش کیا مالک الملک کے قانون کی پابندی کی آج تمہارے لیے اجازت ہے کلو کھاؤ وشربو اور پیو ہنی ان خوشگوار بھی ہے مزیدار بھی ہے ہنی ان وہ چیز جس کے کھانے میں مزہ بھی آئے اور کھانے کے بعد ہضم ہونے میں بھی کوئی دشواری نہ ہو کن تم تعملون ان کاموں کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے ان کو کہا گیا دھکے دے دے کر کے لے جاؤ جہنم کی طرف اور وہاں بھی فرمایا جو تم کیا کرتے تھے اس کا بدلہ ہے ان کو بھی کہا جائے گا متقین ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے تختوں پر پلنگوں پر مصفوفت جو لائن میں بچے ہوئے ہوں گے اور ہم ان کی شادی کرا دیں گے حور عین کے ساتھ بڑی آنکھ والی حور کے ساتھ والذین آمنوا اور وہ جنت میں پہنچیں گے لیکن ان کے قریب ترین رشتہ دار ان کے قریب ترین دوست ان کی اولاد یا کسی کے ماں باپ اگر اس مقام پر نہ پہنچیں تو پھر ان کا لطف لطف نہیں رہتا جواب دیا وہ رشتہ دار جو جہنم کے مستحق ہو گئے جو ایمان سے محروم ہو گئے جنہوں نے ایمان کی لذت نہیں پائی وہ تو تمہارے ساتھ نہیں پہنچ سکتے لیکن وہ رشتہ دار جو جنت میں ہی ہیں لیکن تمہاری منزل کو نہیں پہنچ سکے تمہارے مرتبے کو نہیں پہنچ سکے تم فرسٹ کلاس میں ہو اونچے مرتبے میں ہو وہ دوسرے مقام پر ہیں ان کو بھی تمہارے ساتھ ملایا جائے گا تمہیں ان کے ساتھ ملانے کے لیے تمہارے مرتبے سے نیچے نہیں اتارا جائے گا ان کو اٹھا کر تمہارے مرتبے پر پہنچایا جائے گا وہ لذین آمن وہ لوگ جو ایمان لائے وَتَبْعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ اور ان کی پیروی کی ان کا ساتھ دیا ضروریت ان کی اولاد نے بھی ایمان ایمان قبول کر کے نیکیوں کے ساتھ لیکن پھر بھی اپنے ماں باپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکے الحقنا بہم ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ذریتہم ان کی اولادوں کو بھی وما الت من عملہم من شیئ اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کی ان کے عمل میں سے کچھ بھی ان کو جن کے مرتبے تک پہنچائیں گے ان کی نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اپنے فضل سے ان کو اٹھا کر ان کے مرتبے پر پہنچائیں گے کل لمری ان بیمہ کسب رہین کل لمری ان ہر کوئی شخص بما کسب رہین جو اس نے کیا ہے جو کمائی کی ہے رہین اس کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کا ایک دوسرا طبقہ بھی یہاں کہتا ہے کل لمری ان ہر ایک نافرمان انسان ہر ایک منکر انسان ہر ایک وہ شخص جس کے لیے جہنم میں جانا طے ہو گیا ہے وہ اپنے کیے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے اس نے وہ برے کام کیے جس کے بدلے میں وہ جہنم میں گروی رکھ دیا گیا اور اب وہ نیکیاں کر نہیں سکتا اس لیے وہ کبھی وہاں سے نکلے گا نہیں دوسرے حضرات نے جمہور نے زیادہ تر نے ترجمہ یہ کیا نہیں یہاں نافرمان انسان نہیں ہر انسان مراد ہے اور اپنے کیے کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے جس نے برائیاں کی وہ جہنم میں گروی رکھا ہوا ہے گروی کا ذہن میں آتے ہی قید کا تصور آتا ہے لیکن فرمایا اس کا معنی وسیع ہے یہاں جو اس نے برائیاں کی وہ جہنم کے لیے ہے اور جس نے نیکیاں کی وہ جنت کے لیے ہے اس کے مقدر میں جنت ہے کل امرئن ہر کوئی شخص بما کسبا جو اس نے کمائی کی رہین اس کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے وہ امدد نہ ہوں جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں وہ امدد نہ ہوں اور ہم ان کی امداد کریں گے بڑھا دیں گے ان کو وفا کی حتن میووں کے ذریعے سے لگاتار دیتے رہیں گے ہم ان کو میوے يَشْتَهُونَ اور گوشت ان چیزوں کا یشتہون جس کو وہ چاہیں گے یتنازعون فیہا کاسا وہ جھگڑ رہے ہوں گے جنت کے اندر اور وہاں کا جھگڑا دل لگی ہوگی تفریح ہوگی ان کا آپس میں تھوڑی دیر کے لیے مذاق ہوگا کس میں دل لگی کریں گے یہ تنازعون وہ دل لگی کریں گے فیہا جنت میں کاسن ایسے پیالے کے بارے میں سب کو ملا وہ پیالہ کوئی کسی سے لے لے گا کوئی کسی سے لے گا چھینا جھپٹی صرف تفریح کے لیے کاسن ایسے پیالے کے بارے میں لا لغو فیہا جس میں کوئی لغو بات نہیں ہے جس کو پینے کے بعد کوئی بےحودہ کلام نہیں کرے گا کوئی بک بک نہیں کرے گا وَلَا تَعْتِيمٌ اور کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات نہیں ہے اسلم تاثیم گناہ میں ڈالنا ایسے پیالے کے بارے میں دل لگی کر رہے ہیں لا لغو فیہا جس میں کوئی لغو نہیں ولا تعصیم تاثیم اور جس میں گناہ میں ڈالنا نہیں وہ علیہم غلمان یہ ساری نعمتیں اور پھر خود کام نہیں کرنا یطوف علیہم ان کے سامنے چکر کاٹ رہے ہوں گے دوڑ رہے ہوں گے غلمان ایسے بچے لہم جو ان کے ہوں گے ایسے غلام جو ان کے ہوں گے غلمان چھوٹے بچے وہ ملا ان کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے اور وہ بھی کیسے کانہم لؤلؤ مکنون گویا کہ وہ بکھرے ہوئے وہ کانہم لؤلؤ گویا کہ وہ موتی ہیں مکنون پردے میں رکھے ہوئے موتی پردے میں ہوتا اس کو گرد و غبار نہیں لگتی ہے یہ بھی ایسے ہیں اتنے حسین و جمیل جیسا کہ موتی ہیرے اور وہ بھی کیسے کہ جن پر ذرا سی گرد و غبار بھی نہ ہو یہ کون ہیں تین قسم کی روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ یہ انسان کے وہ بچے ہیں جو سن بلوغ سے پہلے بالکل بچپن میں دنیا سے چلے گئے تھے انسان اس پر صبر کرتا ہے قیامت کے دن یہ پھر ملیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو حسن و جمال عطا کرے گا اور یہی اس کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے دوسری روایت یہ ہے کہ جس طرح حور پروردگار اپنے قدرت سے جنتی مخلوق ہے جنت میں پیدا فرمائے گا یہ بھی ایک جنتی مخلوق ہے اور ایک روایت یہ بھی ہے اطفال الرار المشرقین جو سن بلوغ کو نہیں پہنچے بالکل بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے شرک والوں کے بچے یہ وہ ہو سکتے ہیں وہ یتوف غِلْمَانٌ اور ان کے سامنے دوڑ رہے ہوں گے چکر کاٹ رہے ہوں گے ایسے بچے جو ان کے ہیں کان لُولُهُمْ مَقْنُونَ گویا کہ موتی ہیں مقنون پردے میں رکھے ہوئے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اس وقت میں جنتی ایک دوسرے کے ساتھ طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے باتیں کریں گے دنیا کی باتیں کو یاد کریں گے قالوا كنا قبل مشفقین وہ کہیں گے بے شک ہم دنیا میں اپنے گھر والوں کے بیچ میں مشفقین ڈرتے رہتے تھے اس لیے ڈرتے رہتے تھے پتہ نہیں کیا حالات پیش آئیں پتہ نہیں معافی ہو کہ نہ ہو پتہ نہیں جہاں بھیڑا پار ہوگا کہ نہیں ہوگا معلوم نہیں کس بارے کے کس مسئلے کے بارے میں اور کون سے عمل کے بارے میں ہم سے پوچھ ہو جائے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا ڈرتے رہتے ڈرتے رہتے تھے فمن اللہ علینا تو اللہ نے ہم پر احسان کیا عذاب السموم اور ہم کو سموم کے عذاب سے بچایا سموم وہ تیز ہوا جس کے اندر لو ہو آگ ملی ہوئی ہو اور جو مسام جسم کے اندر گھس جاتی ہے اس جلسانے والی لو کے عذاب سے پروردگار نے ہم کو بچایا انا کننا قبل ہو بے شک ہم اس سے پہلے پکارا کرتے تھے اس کو اسی کو پکارتے تھے کسی اور کو نہیں پکارتے تھے اسی کی عبادت کرتے تھے انہو هو البر الرحیم ہم کیا اور ہماری عبادت کیا بے شک وہ بہت نیک اور بہت رحم کرنے والا ہے احسان کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے اس نے احسان فرمایا مہربانی فرمائی اپنے کرم سے ہم کو ہمارے ڈرنے کا صلح مل گیا اور آج اس مقام پر پہنچ کے جہاں کوئی ڈر نہیں فَذَكِّرْ فَمَا فما بِنِعْمَةِ رَبِّكَ نعمت وَلَا مَجْنُونَ اس مضمون کے بعد جو انتہائی نصیحت والا مضمون ایک طرف جہنم کا منظر دوسری طرف جنت کا منظر یہ منظر دکھا کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانوں کو نصیحت کیجئے آگاہ کیجئے لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں اور لوگ آپ کو کاہن کہتے ہیں کاہن وہ انسان جس کے لیے خیال تھا کہ اس کے پاس جنات ہوتے ہیں اور وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے آج کی زبان میں ان کو عامل کہہ لیں فذکر تو آپ نصیحت کیجئے ربی کا تو نہیں ہیں آپ اپنے رب کے کرم سے بھی کاہن کاہن بھی نہیں ولا مجنون اور آپ دیوانے بھی نہیں ہیں آپ مجنون بھی نہیں ہیں ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے آپ نصیحت کرتے رہیے ام یقولون شاعر کیا وہ یہ کہتے ہیں آپ کو کہ آپ شاعر ہیں نہ به ریب المنون اور پھر کہتے ہیں جن کے بارے میں ہم انتظار کرتے ہیں اس کا ریب المنون گردش ایام کا کہ کوئی حادثہ پیش آئے گا مرور ایام کے ساتھ یہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی اگر یہ اس کا انتظار کرتے ہیں تو گزر چکا یہ بھی ان کا بھی نمبر آئے گا آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے نہ تربسو ہم انتظار کرتے ہیں ان کے بارے میں ریب المنون ریب کے معنی شک لیکن یہاں پر ترجمہ کیا گیا ریب کے معنی گردش اور المنون کے معنی احسان اور دوسرا اس کا معنی منون کا موت دونوں کو ملا کر ترجمہ کیا جاتا ہے ہم اس کے بارے میں انتظار کرتے ہیں موت کی گردش کا یا ایام کی گردش کا گردش ایام کا انتظار کرتے ہیں قل تربسو آپ فرمائیے کرو انتظار فعینی معکم من المترکب میں بھی انتظار کرنے والوں کے میں سے ہوں تمہارے ساتھ تم انتظار کرو کہ گردش ایام میں میں آ جاؤں اور میں انتظار کروں کہ پروردگار حق کو غالب کرے اور تمہارا فیصلہ ہو جائے ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون یہاں سے وہ سوالات شروع ہے اس کے اوپر جبیر ابن مطعم نے کہا تھا کہ میں بے بس ہو گیا کہ میں یہ کیا سن رہا ہوں اور میرا ضمیر مجھ سے مجھے کوس رہا تھا کہ تو نے اتنی دیری کیوں کی کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں کبھی دیوانہ کہتے ہیں کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں ان باتوں کے کہنے کے لیے کیا ان کی عقلیں ان کو حکم دے رہی ہیں کیا عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسے آدمی کو جن کو چالیس سال تک صادق اور امین کہتے رہے اور آج جو خیر کی دعوت دیتے ہیں ان کو شاعر مجنون اور دیو اور کاہن کہا جائے ہم تأمرہم کیا حکم دیتی ہیں ان کو احلامہم ان کی عقلیں لہذا اس کے بارے میں اب ہم قوم ممتا یا وہ ہیں سرکش قسم کے لوگ باغی قسم کے لوگ ہیں اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم یقول تقبل ہو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو اپنی طرف سے گھڑا ہے بدلہ یؤمنون بلکہ بات یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں اگر آپ نے اس قرآن کو گھڑا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے یہ ان کی سوچ ہے اگر یہ بات وہ دل سے کہتے ہیں اور اس کے دعوے دار ہیں فلیا تو بھی تو چاہیے کہ وہ بھی لے آئیں کوئی بات ہی اس کے جیسی گھڑی ہوئی بات اگر وہ اس کو گھڑا ہوا کلام سنتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس جیسا کوئی کلام گھڑا ہوا لے آئیں ان کا صادقین اگر وہ سچے ہیں اترے میدان میں ہم خلقو من غیر شیئن قرآن کا انداز نہیں دیکھتے ہو قرآن کا پیغام کیا ہے وہ یہی تو بتا رہا ہے ان کو کہ تمہارا ایک خالق ہے تمہارا ایک مالک ہے اس کائنات کا خالق ہے اگر اس قرآن کے پیغام کو نہیں مانتے تو کیا سوچتے ہیں ہم خلقو من غیر شیئن کیا وہ پیدا کر دیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے کوئی خالق ہے ہی نہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں اور یوں ہی پیدا ہو گئے ام ہم الخالقون یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں اپنے آپ کو انہوں نے خود پیدا کیا اس کائنات کو انہوں نے خود بنایا دو جواب ام خلق السماوات والارض اگر تم نہیں مانتے خالق السماوات کو کسی مالک کو نہیں تسلیم کرتے تو کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو جواب دو کوئی جواب نہیں دے سکتے اس کا بل لا یوقنون بلکہ یہ یقین نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا آسمان اور زمین کو پیدا کیا کون اس کا جواب دے ام عندهم خزائن ربک کیا ان کے پاس سر رب کے خزانے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں رسول بنایا گیا کیا یہ تیرے رب کی رحمت کے مالک بن گئے ہیں کہ جس کو چاہیں گے اس کو کہیں گے اس کو بنا دو اس کو بنا دو یہ رحمت فلاں کو مل جائے فلاں کو مل جائے ام عندهم خزائن رحمت خزائن ربك کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں ام هم المسيطرون یا یہ قبضہ کرنے والے ہیں یہ تھی تو نہیں لیکن بڑھ کر کے انہوں نے قبضہ کر لی اب وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ بڑوں بڑوں کو بنانا چاہیے تھا مالداروں کو بنانا چاہیے ام لہم سلم یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے یہ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھے اور وہاں معلوم کر کے آ گئے کہ آپ کو پیمبر بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا یستمعون فیہ ای علیہ جس سیڑھی کے اوپر چڑھ کر یہ سناتے ہیں فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ اگر ان میں سے کوئی سن کے آیا ہے تو اس کو چاہیے کہ دلیل پیش کرے کون سن کر آیا ہے کیا بات سنی ہے اس نے کس سے سنی ہے فلیاتی تو چاہیے کہ لائے مستمعہم ان میں سے سننے والا بسلطان مبین ایک صاف صاف دلیل پیش کرے ام البنات ولکم البنون اور قرآن کو نہیں مانتے تو ان کی سوچ تو دیکھو ان کی کیا سوچ ہے کہتے ہیں کہ پروردگار کی بیٹیاں ہیں فرشتے ہیں اور ہم ان کی پوجا کرتے ہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو یہ سفارش کر کے ہمارے کام بنا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ پروردگار کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے جن بیٹیوں کا نام سن کر کے ناک چڑھ جاتی ہے ان کی ام لہ البنات کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں ولکم البنون اور تمہارے لیے بیٹے ہیں ام تسألہم اجرا اگر یہ سوچیں غلط ہیں اور قرآن کی سوچ صحیح ہے پھر کیوں نہیں اس کو اپناتے کیوں نہیں مانتے کہ آپ ان سے کچھ پیسے مانگ رہے ہیں اور وہ پیسوں کے نیچے دب گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس خیر کو مانے لیکن اس لیے نہیں مانتے کہ پیسے ان کے پاس نہیں ہیں بہت زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں ہم تس اجرا کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کوئی مزدوری مانگتے ہیں فہم مغرم مسقلون تو وہ چٹی کی وجہ سے مسقلون دبے جاتے ہیں مغرم وہ اچانک کسی کے اوپر کچھ بپتا پڑ جائے اچانک کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اس کے نیچے انسان دب جائے ان کو اچانک یہ ٹیکس دینا پڑ گیا کہ ہے بہت اچھی بات ماننا چاہتے تھے اس کو لیکن پیسے بہت لگتے ہیں فہوم میں مغرم وہ مغرم اس بوجھ کے نیچے مستقلون دبے جاتے ہیں عندهم الغیب یت یکتبون اگر یہ بھی نہیں پھر کیوں نہیں مانتے کیا ان کے پاس غیب ہے فہم یکتبون جس کے جس کو وہ لکھ لیتے ہیں ام یریدون قیدا اور اگر یہ ساری باتیں نہیں اور وہ مانتے ہیں کہ یہ سچا دین ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے خلاف کوئی ایسی سازش اور ایسی چال چلیں گے جس کی وجہ سے یہ دین مٹ جائے گا اور نہیں پھیل سکے گا دنیا میں ام یریدون قیدا کیا وہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں کیا وہ کوئی بڑی تدبیر کرنا چاہتے ہیں فالذین کفروا تو سنو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہم المقیدون وہی چالوں میں پھنستے ہیں جو جو چال کرتا ہے نافرمان وہ اپنی چال کے اندر خود پھنستا رہتا ہے ام لہم الہم غیر اللہ کیوں پھنستا ہے اس لیے ایمان والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور ان کو اپنے کیے کی سزا ملتی ہے اللہ کے مقابلے میں ان کے ہاں حسن ان کے پاس تو کوئی خدا نہیں ہے ام لہم الہ غیر اللہ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے کوئی لائق عبادت ہے حاجت روا مشکل کشا ہے جو ان کی تدبیروں کو ان کی چالوں کو کامیاب کر دے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اما یشرکون ان چیزوں سے جن کو وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں وَإِن يَرَوْا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا یقورو مَرْكُومٌ ضدی ایسے ہیں ماننا نہیں چاہتے ہیں کہتے ہیں کوئی معجزہ دکھاؤ تو مانیں گے لیکن اگر آسمان سے گرتے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھیں گے اس کے باوجود نہیں مانیں گے وہی رو کسفا اور اگر وہ دیکھیں گے ٹکڑے من السماء یا آسمان کے یا آسمان کی طرف سے ٹکڑے گرتے ہوئے دیکھیں گے ساقتاً گرتے ہوئے یقولو کہیں گے صحاب مرکون یہ تو تہ بتہ لگا ہوا بادل ہے اوپر سے کوئی چیز گر نہیں رہی ہے عذاب ہم پر نہیں آ رہا ہے عذاب پہنچ چکا ٹکڑے گر رہے ہیں کہیں گے نہیں نہیں یہ تو تہ بتہ لگا ہوا بادل ہے یہاں تک کہ ان کے اوپر گر نہ جائیں فضر اگر اسی کا انتظار ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان کو اسی حالت میں حتی یلاقو یومہم الذی فیہ یسعقون یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جس دن ان پر بجلی گرائی جائے گی جس دن ان پر ایک گرج ایک کڑک پڑے گی ایک گرج پڑے گی ان پر اور تیسرا معنی جس دن یہ بہوش ہو جائیں گے یوم لا یغنی عنہم قیدہم شیعہ جس دن ان کی تدبیر ان کو کچھ بھی نفع نہیں دے گی ولا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اگر اسی دن کا انتظار ہے چھوڑ دیجئے اور اس دن سے پہلے بھی ان کے لیے کچھ اور عذاب ہیں وہ تو قیامت کا دن ہے ابھی تو اس سے پہلے بدر میں ان پر عذاب پڑے گا عہد میں ان پر عذاب آئے گا خندق میں ان پر عذاب آئے گا اور کہاں کہاں آئے گا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا عذاباً ایک عذاب ہے دون ازالی کا اس بڑے عذاب کے سے کم درجے کا اس کے علاوہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا لا لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں وَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكْ آپ ڈٹ جائیے لِحُكْمِ رَبِّكْ اپنے رب کے حکم کے لیے ڈٹے رہیے فَإِنَّكَ ان تو بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں آپ ہماری نگرانی میں ہیں آپ ہماری حفاظت میں ہیں آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ اور آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ حین تقوم جس وقت میں کہ آپ اٹھیں کہاں سے اٹھیں جس وقت میں آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں ہمارے دین کی دعوت دینے کے لیے اور جس وقت میں کہ آپ مجلس سے اٹھیں اور جس وقت میں آپ سو کر کے آرام فرما کر کے اٹھیں من المنام و من اللیل اور رات کے وقت میں بھی آپ فسبحو آپ تسبیح کیجئے و ادبار النجوم اور ستاروں کے پیٹ پھیرنے کے وقت میں جب ستارے پیٹ پھیریں اور صبح ہو جائیں اس وقت میں آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے ڈٹ جائیے یہ ڈٹ جانے کی توفیق کیسے ملتی ہے انسان کو اسی کو ذہنی ٹارچر میں ملتلا کیا جاتا ہے پاگل ہے شاعر ہے دیوانہ ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسے وقت میں انسان کیسے صبر کر سکے کیسے ڈٹ سکے فرمایا تسبیح کیجئے کثرت کے ساتھ اپنے مالک کو یاد کیجئے صبح کیجئے شام کیجئے ستاروں کے ڈھلنے کے وقت میں کیجئے مجلس سے اٹھتے ہوئے کیجئے نیند سے بیدار ہوتے ہوئے کیجئے اور اس راستے میں جب نکلیں اس وقت میں کیجئے یہی چیز انسان کو کھڑا کر دیتی ہے یہی چیز انسان میں صبر کی کیفیت پیدا کرتی ہے سورة النجم النجمک وہ ستو وستون آیا نجم بھی مکی ہے اور اس میں باسٹھ آیتیں اور تین رکو ہیں اور ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس صورت کی ایک خاص بات ہے کہ یہی وہ سورت ہے جس کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ کے مشرقین کو اعلان کر کے ان کے مجمع میں سب کے سامنے سنایا مشہور روایت یہ ہے کہ آپ رات کے وقت میں قرآن پڑھ رہے تھے اور وہ سب کے سب سن رہے تھے اور سجدے میں گر گئے لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں دن تھا اور صحابہ کرام بھی قرآن کریم سن رہے تھے اور سورت کے آخر میں جب آپ نے سجدہ فرمایا آپ کے ساتھ صحابہ بھی سجدے میں گرے لیکن کمال یہ تھا کہ مشرقین بھی سجدے میں گر گئے اور سارے مشرقین نے سجدہ کیا وہ کچھ ایسے مبہوت ہو گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کی روانگی اس کی فساحت و براغت اس کا یہ زوردار بیان اس کے آگے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پائے اور جب آپ سجدے میں گرے وہ بھی گر گئے سجدے میں ایک کے سوا کوئی نہیں بچا وہ ایک کون تھا کسی نے امیہ لکھا کسی نے عطبہ لکھا کسی نے ولید کے بارے میں کہا یہ ہے وہ سورت کیسا زوردار اس کا انداز ہے اس سورت کے بالکل شروع میں ہی کہا جاتا ہے کہ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے اگر معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے تو پھر وہ آیتیں بطور خاص بات کی ہوں گی اس لیے کہ مہراج کا واقعہ تو بہت بعد کا ہے اور یہ صورت تو یقینی طور پر ابتدائی دور کی ہے کیوں اس لیے کہ یہی صورت پڑھی آپ نے جس پر انہوں نے سجدہ کیا اور مکہ میں مشہور ہو گیا کہ سارے لوگ قرآن کے آگے جھک گئے ہیں ایمان قبول کر لیا ہے اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے حبشہ تک پہنچی اور حبشہ سے مسلمان واپس لوٹے یہ سوچ کر کے کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اس لیے ہم بھی واپس چلیں لیکن مکہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر درست نہیں ہے تو یہ تو بالکل ابتدائی دور کی ہے بعد پھر معراج کا واقعہ اس میں کیسے ہوگا بعد نے کہا کہ جو معراج کا مشہور واقعہ ہے اس کی طرف نہیں البتہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اس سے پہلے بھی مختلف موقعوں پر جنت کی سیر کرائی گئی آسمانوں کی سیر کرائی گئی اگرچہ وہ سیر منامی تھی اس میں اس کی طرف اشارہ ہے واللہ عالم پڑھتے جائیے آپ بھی اور اندازہ لگائیے والنجم اذا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى تین رکوع ہیں اور تینوں میں نئی نئی بات بتائی گئی تین الگ الگ باتیں اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ پہلے رکوع کے اندر تمہید ہیں اور دوسرے رکوع کے اندر ان کے شرک کی کلی کھولی گئی اور تیسرے رکوع کے اندر قیامت کا منظر دکھایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ پروردگار کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل پشا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ انسان ایک ایک کام کے لیے اس مالک کا ہی محتاج ہے مگر وہ اس کے ساتھ اس کے باوجود شرک کرتے ہیں والنجم اذا ہوا ستارے کی قسم اذا ہوا جب وہ گرے ستارہ گرے ڈوبے اس کی قسم ضل صاحبكم وما غوا نہیں بھٹکے تمہارے ساتھی وما غوا اور نہیں انہوں نے ما ضل صاحبكم نہیں دانستہ طور نادانستہ طور پر تمہارے ساتھی بھٹکے وما غوا اور نہ وہ دانستہ طور پر راستے سے الگ ہوئے وما ينطق عن الهوى اور نہیں وہ بات کرتے ہیں خواہش نفس سے ان هو الا وحی یوحا نہیں ہے وہ جو بھی وہ بیان فرماتے ہیں الا وحی مگر وحی ہے یوحا جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے میں عرض کر چکا جس کی قسم کھاتے ہیں اس میں اور جو بات کہی جاتی ہے اس میں ایک بہت گہرا ربط ہوتا ہے ستارے کی قسم اذا ہوا جب وہ گرے اور پھر آپ کی ما غل تم وما غوا اس کا کیا جوڑ ہے ستارے کا ایک مستقر ہے ستارے کا ایک فلک اس کا ایک دائرہ ہے اسی کے بیچ میں دوڑ رہا ہے اس سے کبھی وہ دائیں بائیں نہیں پھسل سکتا ہے اگر پھسل جائے تو کائنات ہلاک ہو جائے گی قیامت آ جائے گی ہر کل کلن فلکی یسبحون بہون ہر ایک اپنے دائرے کے اندر دوڑ رہا ہے جس طرح ستارے کا راستہ متعین ہے وہ اپنے راستے سے نہیں بھٹکتا تمہارے ساتھی بھی نہیں بھٹکے اور ستارہ اذا ہوا جبکہ وہ گرے ستارہ ستارے گرنے کا مطلب صبح روشن ہو گئی اور ستاروں کا دور چلا گیا اشارہ ہوا اندھیری رات گئی اور صبح روشن آ گئی آپ سے پہلے دور جہانت تھا اب آپ تشریف لا چکے ہیں ما ذاہد صاحبكم اور وملہ اور ربا دو لفظ ہیں دونوں کے معنی راستے سے الگ ہونا لیکن غندہ کے معنی بغیر سوچے بغیر آدمی کی دانست کے چلتے چلتے آدمی راستے کے بیچ میں سے چھوٹی چھوٹی پر ڈنڈیاں نکلیں ادھر چلا گیا آپ مایا دانستہ طور پر بھی راستے سے الگ نہیں ہوئے اور غوا آدمی جان بوجھ کر کے سیدھے راستے کو چھوڑے اور دوسرے راستے کو اختیار کر دے نہ جان بوجھ کر آپ نے راستہ چھوڑا اور نہ انجانے میں آپ راستے سے الگ ہوئے ضل صاحبكم وما غوا نہیں بھٹکے تمہارے ساتھی وما غوا اور نہ وہ راستے سے الگ ہوئے عن الهوى اور اللہ کی طرف سے مکلف ہیں اور جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى اور وہ بات نہیں کرتے عن الهوى خواہشات سے ہوا یہ دوسرا معنی ہے ہوی یا ہوا اس کے معنی خواہش سے کوئی کام کرنا آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں خواہش سے بات نہیں کرتے ہیں اس پر اشکال ہو سکتا ہے بہت سارے کام آپ نے کیے اپنے اجتہاد سے اور پھر پروردگار کی طرف سے فرمایا گیا کہ ایسا نہیں بلکہ ایسا کرنا تھا آپ پڑھ چکے منافقین کو اجازت دی پھر فرمایا گیا کہ نہیں دینی چاہیے تھی عبداللہ ابن ام مکتوم آئے آپ ناراض ہوئے پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا شہد کو آپ نے اپنے اوپر حرام کیا پھر فرمایا گیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو پھر خواہش نفس سے آپ نہیں بولتے مطلب بہت بہترین جواب دیا کہ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا ہی کے لیے کرتے ہیں خواہش نفس سے نہیں کرتے ہیں اس میں بھی اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں اپنے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور آپ کا ضمیر ایسا بنایا گیا ہے کہ اللہ کی منشا ہی اس میں شامل ہوتی ہے البتہ اگر وہی مرضی باری تعالیٰ رہے تو وہ پھر رہ جاتی ہے اور اس پر آپ کو قائم رہنے دیا جاتا ہے یہ قائم رہنے کا مطلب کہ آپ وہی کے مطابق چل رہے ہیں اور اگر مرضی یہ باری تعالیٰ نہیں ہوتی تو پھر فرما دیا جاتا ہے کہ یہ بھی درست ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ طریقہ زیادہ درست ہے وَمَا معین الْحَوَى وہ نہیں بولتے ہیں خواہش سے ان وحی یوحا نہیں ہے وہ مگر وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے یہ وہی کیا چیز ہے علمہ شدید القوا سکھایا ہے ان کو شدید القوا زبردست طاقتوں والے نے قوا قوت ان کی جمع زبردست طاقتوں والے نے ان کو سکھایا قوتوں والے نے ان کو سکھایا کون ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ذو مرتن جو بڑے زور والا ہے اور بہت حسین و جمیل ہے یہ بھی ترجمہ کیا لیکن زیادہ حضرات ذو مرہ طاقت والا ہے بہت زور والا ہے فستوا تو وہ سیدھا کھڑا ہوا وہ ابل افقل اور وہ تھا آسمان کے کنار بلند کناروں کے کنارے کے اوپر فستوا تو وہ سیدھا کھڑا ہوا وہ ابل اف الا اور وہ تھا آسمان کے بلند کنارے پر بلند کنارے کا مطلب دو موقع ہیں اور دونوں کا یہاں ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اپنی شکل میں دیکھا ہے ایک موقع وہ ہے جس میں پہلی وہی نازل ہوئی اور پھر کافی عرصے تک وہی نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہوئے ایک دن آپ غار ہرا کی طرف سے واپس تشریف لا رہے ہیں آپ کو کوئی آواز دے رہا ہے السلام علیکہ یا محمد آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مگر کچھ نظر نہیں آتا ایک بار بھی دوسری بار بھی جب تیسری بار اسی طرح ہوتا ہے تو آپ جانب شرق دیکھتے ہیں مشرقی جانب تو پوری مشرقی پٹی کے اوپر یہ پوری پٹی پر چھائے ہوئے بیٹھے ہیں کوئی ہستی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور آپ فرماتے ہیں لہو ستت اجنحا اس وقت میں ان کے چھ سو پر تھے چھ سو پر اتنی جلدی کیسے آپ نے گنے اللہ کے قدرت سے گنے اور پھر وہ قریب آئے قریب آئے اور اور قریب آئے بالکل قریب آ گئے ان کو اصلی حالت میں دیکھ لیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور ایک مرتبہ اور دکھایا وہ بھی آگے آ رہا ہے اور وہ افق آلہ پر تھے دھنا پھر وہ قریب ہوئے کون وہی فرشتے فَتَدَلَّا تو وہ بہت ہی قریب ہو گئے اور تَدَلَّا کے لفظ مانا وہ قریب آ کے لٹک گئے فتح گلا تو وہ قریب آ گئے اور بالکل قریب آ کے لٹک گئے فکا نہ پا او ادنا تو تھا کیا فاصلہ ہا بک دو کمانوں کے برابر او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہا بک سہی برابر دو کمانوں کے برابر او ادنا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک دو کمانوں کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے یہ ان کا کوئی محاورہ ہے عربوں کا محاورہ تھا اسی کے مطابق کہا گیا جب وہ بہت قربت اختیار کرتے تھے تو اس کو کہتے تھے کہ میری اور آپ کی دوری تو اب کمانوں کے برابر بھی نہیں رہی ہے اور وہ کتنی دوری تھی اس کی تین طرح تعبیریں کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ جب دو لڑنے والے آپس میں سنا کرتے تھے تو لڑتے کمان سے تھے تو کمان رکھ دیتے تھے ایک اپنی کمان ادھر رکھتا تھا دوسرا ادھر رکھتا تھا اور بیچ میں بس ذرا سا فاصلہ رہتا تھا پھر یہ اپنی کمان پر کھڑا ہوتا تھا یہ اپنی کمان پر اور کہتا تھا کہ بس آج کے بعد ہماری ہو گئی اب دوبارہ کبھی جنگ نہیں ہوگی دوسرا طریقہ نہیں اس سے بھی زیادہ نزدیک کرتے تھے دو کمانوں کو اور کمان کے آخر میں جو ذرا سا دستہ رہتا ہے ان دونوں دستوں کو ایسے جوڑ لیتے تھے یہ گول دائرہ بن جاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کمان کا جو آخر کا یہ تانت ہوتی ہے جس کے ساتھ تیر کو لگا کر مارتے ہیں اس کو چلہ کہتے ہیں دونوں چلوں میں ذرا سا فاصلہ رہ جاتا تھا وہ دستے کی وجہ سے تو کہتے تھے ہم اتنے قریب ہو گئے جتنے دو کمانے تیسری تابع اس کی یوں کی گئی کہ نہیں ایک کمان رکھتا تھا اور دوسرا اپنی کمان کا چلا اس کی کمان کے اوپر رکھ دیتا تھا اس طرح اور اس کو وہ سمجھتے تھے کہ بالکل ہم اتنے قریب ہو گئے جتنی تو کمانے ہیں اب ہماری دوریاں ختم ہو گئیں گئی فکا بقوسین او ادنا تو وہ اتنا قریب ہو گئے اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر ہو گئے او ادنا یا اس سے بھی زیادہ نزدیک فاوحا الى عبده ما اوحا تو وہی کی اس نے الى عبده اس کے بندے کی جانب اللہ کے بندے کی جانب ما اوحا جو اس نے وہی کی پھر جبرائیل نے بتایا اور وہی کی اللہ کے بندے کی جانب ما اوحا جو وہی کی ما کذب الفعاد ما رہا ایک حیبت ناک اور عجیب منظر انسان دیکھتا ہے تو شروع شروع میں وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے اس کا ذہن تیار نہیں ہوتا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور میں اس کو حقیقت سمجھ رہا ہوں اور میں ایسا نہیں ماں قزب الفعاد دل نے جھوٹ نہیں بولا مطلب دل نے غلطی نہیں کی دل نے سمجھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت دیکھ رہا ہوں ما کذب الفعاد دل نے غلطی نہیں کی ما رآ جو اس نے دیکھا افت مارونہ مارو ما یرا تو اے مکہ والوں کیا تم جھگڑا کرتے ہو ان سے اعلی ما یرا اس بات کے اوپر جو وہ خود دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں اور تم خالی اندازے لگا رہے ہو اور جھگڑا کر رہے ہو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور یقین انہوں نے دیکھا تھا اس کو نزلتاً اخرا ایک دوسری بار بھی نزلتن کے معنی اترتے ہوئے اور ایک مطلب نزلہ کے معنی مرتبہ مرتن دونوں ترجمے کیے گئے ایک دوسری بار اترتے ہوئے بھی اور مطلق ایک دوسری بار بھی دیکھا تھا عند المنتہا کہاں دیکھا تھا صدرت المنتہا کے پاس دیکھا تھا اندہا جنت المحوا جس کے پاس ٹھکانے کی جنت ہے رہنے کی جنت ہے اذ ما جب کہ سدرا کو بیری کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیز ما یغشا جو ڈھانپ رہی تھی اور جب آدمی کوئی عجیب منظر دیکھتا ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی بجائے سیدھا اس کو دیکھنے کے ادھر یا ادھر دیکھنے لگتا ہے دائیں یا بائیں اس کی نگاہ ادھر یا ادھر پڑتی ہے اور بیچ کی چیز پورے طور پر اس کی نگاہ کے سامنے نہیں آتی اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ آدمی اس چیز کے بجائے اگلی چیز پر اس کی نظر رہتی ہے تو وہ اس کی نگاہ میں پوری نہیں ہوتی فرمایا ما زاغ البصر نگاہ ٹیڑی نہیں ہوئی نہ دائیں نہ بائیں وما تگا اور نہ نگاہ آگے بڑھی کہ وہ پورا نہ دیکھے آگے دیکھ لے بالکل اسی کو دیکھا جس کو دکھانا تھا وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى اور یقیناً دیکھا انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے اَفَرَائِتُمُ تم اللہ تب العزا تو کیا اس کے مقابلے میں تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور کیا اس کے مقابلے میں ان پر لات کے اوپر غور کیا عزہ پر کیا وہ منا تصا اور تیسرے نمبر کا منات جو وہ بعد والا ہے مرتبے میں بھی کم ہے اور ہے بھی دور ہے کیا اس کو تم نے دیکھا اَلَكُمُ الزَّكَرُ وَلَهُ الْأُنسَى کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ رن قسمت یہ تو تب تو بہت بھونڈی تقسیم ہے میں نے ان آیات کا ترجمہ کیا یہ بڑا اہم اور مشکل مقام ہے تفسیر میں ان آیات کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہے یا باری تعالیٰ کے ساتھ ہے بہت بڑی تعداد صحابہ کی بھی کہتی ہے کہ پروردگار کے ساتھ ہے اور بڑی تعداد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے فرماتے ہیں کہ واقع معراج بالکل اپنی جگہ درست مالک الملک سے ملاقات بالکل درست وہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے مگر ان آیات کا تعلق اس واقعے سے ہے نَزْلَةً نُخْرَى بس اتنا سا اور جو دیکھنے کا تعلق ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قریب ہونے کا تعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو لوگ اللہ سے جوڑتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں وَهُوَ ابل فقیل شَدِيدُ الْقُوَى شدید یہاں تک وہ بھی مانتے ہیں مراد جبرائیل زو مرا سکھایا ان کو ایک طاقت والے نے زو مرا زور والے نے فستوا تو وہ سیدھے کھڑے ہوئے وہ ہوا بل اور وہ افق اعلی پر تھا یہاں تک جبرائیل ثم دھنا فتدلا یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے اسی لیے وقف مطلق ہے پیچھے کی بات ختم ہوئی نئی بات شروع ہوئی ثم سمتھنا پھر وہ قریب ہوئے فتدلہ تو اور قریب ہوئے مالک الملک کے مگر کیسی قربت تھی اللہ ہی جانتا ہے بے کیفیت ہمیں نہیں معلوم فقا بقو فقا نقا بقو سینی او ادنا تو دوری رہی تھی دو کمانوں کی یا اس سے بھی زیادہ نزدیک فاوحا الى عبده ما اوحا پھر وہی کی اس نے اپنے بندے کی طرف ما اوحا جو بھی وہی کی یہ کون سی وہی کی تھی تو یہ طبقہ کہتا ہے کہ وہ مشہور وہی کہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک سور بقرہ کی آخری آیتیں یہ پروردگار نے بغیر واسطہ جبرائیل کے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی یہی مراد ہے جو وحی کی ما اوحا جو بھی وحی کی ما الفعاد ما رہا دل نے جو دیکھا اس کے دیکھنے میں غلطی نہیں کی دل نے دیکھنے میں غلطی نہیں کی خود دیکھ کر آئے مارونہو علا ما یرا تو کیا تم جھگڑا کرتے ہو جو وہ دیکھتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى اس کا تعلق یقینی طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یقین انہوں نے دیکھا تھا اس کو نزلتاً اخرى ایک دوسری بار بھی عند صدرت المنتہا صدرت المتہ کے پاس اس کا تعلق معراج سے صدرت المنتہا کیا ہے ساتویں آسمان پر سدرت المنتہا کے لفظی معنی تو ہے آخری بیری ایک مقام ہے بیری کا درخت ہے کیسا ہے پروردگار ہی جانتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جاتا ہے یہیں جا کر کے رک جاتے ہیں اس سے آگے جو مخلوق ہیں وہ یہاں تک اور یہاں کی مخلوق وہاں تک پہنچتی ہے اس سے آگے نہیں اندہا جنت المعوا اسی کے پاس رہنے کی جنت ہے اس پر بھی بہت روایتیں جب بیری کو ڈھانپ رہی تھی جو چیز ڈھانپ رہی تھی کیا چیز ڈھانپ رہی تھی آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اس قدر فرشتے اور اپنے مالک کی تسبیح کر رہے تھے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ما زاغ البصر وما تغا نگاہ ٹھنڈی نہیں ہوئی وما تغا اور نگاہ آگے نہیں بڑھی جو دکھانا تھا وہی دیکھا آپ نے لقد من آیات ربه یقینا دیکھا انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو ساتوں آسمان کو دیکھا جنت کی سیر فرمائی اور جنت کی نعمتیں دکھائی گئیں اور جہنم میں پھر کیسی سزائیں ہوں گی وہ سزائیں دکھائی گئیں افرائیتم اللات والعزا تو کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا وہ الثالثة تال اور وہ تیسرے درجے کا بعد والا تم نے منات دیکھا یہ ان کے بتوں کے نام ہیں الفاظ قرآن کریم ظاہری طور پر زیادہ پہلی تفسیر کے ساتھ ملتے ہیں واللہ عالم الکم الزکر کیا تمہارے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث اس آیت کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں کہ لات عزا اور وہ منات یہ تینوں کے تینوں انہوں نے اللہ کے صفاتی نام کی تانیسیں نکالی تھی اسی طرف اشارہ ہے تانیس نکال تانیس سمجھتے ہیں اللہ مذکر اللہ جو لائق عبادت ہے اسی کا انہوں نے اللہ کی جگہ لات نکالا اسی کی محنت اور لفظ عزیز مذکر اللہ کی صفت غالب اسی کی محنت نکالی عزا اور منان اللہ کا صفاتی نام زبردست احسان کرنے والا اس کی تانیس انہوں نے نکالی وہ مناف احسان کرنے والی تو الکم الذکر ولہ الانسا تمہارے لیے مذکر اور اس کے تمہارے لیے مذکر اور اس کے لیے مؤنث کہ کیا تم نے اللہ کے بجائے مؤنث کیا ہوگی اللہ کو دیکھا تم نے اور عزیز کے بجائے عزی کو دیکھا تم نے اور منان کے بجائے مناتی کو دیکھا تم نے یہ بھی تفسیر کی اور صحابہ کی طرف یہ بھی تفسیر منقول ہے دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں وہی بات جو ہر جگہ قرآن کریم اشارہ کرتا ہے کہ تم نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا رکھا ہے اللہ کی اور اپنے لیے بیٹے پہلے تو اس کی اولاد نہیں ہے اور اگر اولاد ماننے بھی لگے تو پھر بھی جس کو اپنے لیے ناقص سمجھتے ہیں وہ اللہ کے لیے اپنے لیے اچھی اچھی اور اللہ کے لیے خراب خراب اور رہی بات لات عزا منات تو پھر اس کی دوسری تفسیر لات بھی ان کے بدھ کا نام تھا اور بخاری شریف میں ہے کہ لات کون تھا یہ ایک بزرگ تھا ان کے کے انہی خاندان کا یہ لطف صبی کا جو لوگوں کے لیے ستو گھول گھول کر کے حاجیوں کو کھلاتا تھا ان کی دعوت کرتا تھا بہت مشہور بزرگ تھا یہاں تک کی روایت بخاری میں ہے اور اس کے آگے کی روایت دوسری کتابوں میں ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کو طائف کے قریب دفن کیا اور پھر اس پر بھنڈارا اور پھر عرص اور وہ سب کچھ شروع ہو گیا اس کے بعد مکہ کے قریب میں اس کا مجسمہ نصب کیا گیا اور اس کی پوجا شروع کر دی عزا کون ہے اس کے لیے آ چکا ہے کہ یہ ان کے ہاں ایک تصور تھا پری کا کہ اس کی بھی پوجا کرتے تھے اور جب مکہ فتح ہوا تو میں بتا چکا حضرت خالد میں ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا کہ تمام اس طرح کے نشانات مٹا کر آؤ جو شرک کی دعوت دینے والے ہیں تو جب وہ واپس آئے تو آپ نے فرمایا عزا کا کیا ہوا انہوں نے عرض کیا وہاں کچھ چھوٹے موٹے مکان تھے وہ گرا کر کے آ گیا ہوں اور کچھ ملنگ تھے مجاور تھے ان کو بھگا کر کے آ گیا ہوں آپ نے فرمایا عزا کا کیا ہوا کہا عزا عزا تو وہاں کوئی نظر نہیں آئی مجھے آپ نے فرمایا دوبارہ جاؤ اب جو دوبارہ گئے تو دیکھا ایک عورت ہے اس کا سر پرا گندا بال بکھرے ہوئے اپنے سر میں مٹی ڈال رہی ہے اور اپنے آپ کو کہہ رہی ہے تیری تو گت بن گئی ہے جب وہ قریب گئے تو اس نے ایسے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے ایک تلوار گھمائی اس کا سر قلم کر دیا آپ نے فرمایا کہ بس اب اس کا خاتمہ ہوا یہ ایک جننی تھی جو کبھی ظاہر ہوتی تھی کبھی چھپتی تھی اور ان کو شرک کی دعوت دیتی تھی وہ منا تصال اور منات کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بزرگ تھا کہ جس نے کوئی نیکی کا کام کیا تھا مرنے کے بعد لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی کہنے والے کہتے ہیں کہ شرک کی یہ تین قسمیں ہیں دنیا بھر کے اندر اور یہی تینوں قسموں قسمیں ان کے ہاں بھی تھیں اور ایک ایک ایک ایک قسم کا مظاہر ہے بزرگ جو انتقال کرتے ہیں ان کی بھی پوجا کی جاتی ہے کی بھی پوجا کی جاتی ہے اور منات کے لیے کہا گیا کہ نہیں یہ اچھا بندہ نہیں بلکہ ان کا کوئی برا آدمی تھا اور اس نے لوگوں میں شرک پھیلائی تھی لیکن لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں واللہ عالم دل کا قسمت غیزہ اگر اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہوں تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوگی غیزہ غیزہ کے لفظی معنی چمڑے کو ایسے پھاڑنا کہ وہ سیدھا نہ پھٹے آگے پیچھے آگے پیچھے پھٹ جائے اس کو کہتے ہیں غیظہ یہ تو بڑا بھونڈا طریقے جس کو ہم کہتے ہیں بندر بانڈ یہ تو ویسی تقسیم ہوگی اچھا اچھا اپنے کھاتے میں اور خراب خراب اللہ کے کھاتے میں اور پھر جن کو شریک ٹھہرایا ان کے نام رکھے ہوئے تھے کسی کا نام بیٹا دینے والا کسی کا نام بیٹیاں دینے والا کسی کا نام روزی دینے والا کسی کا نام مصیبتیں ہٹانے والا اس کا جواب ان ہی اللہ اسماء نہیں ہے یہ مگر کچھ نام ہیں سم یہ تم نے نام رکھے ہیں وہ آبا حکم اور تمہارے باپ دادا نے ما انزل اللہ بها من سلطان نہیں نازل کیا اللہ نے ان کے بارے میں من سلطان کوئی دلیل ان یتبعون یہ نہیں پیچھے چلتے ہیں الا الظن مگر گمان کے وما تحول انفس اور نہیں پیچھے چلتے ہیں مگر اس چیز کے جس کو ان کے نفس چاہتے ہیں خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں اندازوں کے پیچھے کہ یہ بیٹے دیتا ہوگا وہ بیٹیاں دیتی ہوگی اور وہ فلاں فلاں کام بناتا ہوگا وہ فلاں کام بناتا ہوگا کوئی کچھ کام نہیں بناتا صرف اندازے کے پیچھے چل رہے ہیں اور نفس کی خواہش کے پیچھے جدھر ان کا نفس ان کو لے جاتا ہے بس اس کی پیروی کرتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْحُدَى حالانکہ یقین آ چکی ان کے پاس مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے الہدا ہدایت آ چکی ہے اور روشنی کے بعد پھر بھی انسان اندھیرے میں بھٹکتا رہے اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا امل انسانی ما تمنا کیا انسان کے لیے وہ ہے ما تمنا جس کی وہ تمنا کرتا ہے فللہ الاخرت خرت تو اللہ ہی کے لیے بعد والی بھی ہے اور اللہ ہی کے لیے پہلی والی بھی ہے بعد والی زندگی بھی اللہ کے لیے پہلی والی زندگی بھی اللہ کے لیے اس زندگی میں جو ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ پوری کرتا ہے اس زندگی کی جو مصیبتیں ہیں وہ بھی اللہ ہٹاتا ہے آخرت اور دنیا آخرت اور دنیا دونوں کا مالک اللہ ہے نہ یہاں کوئی دینے والا نہ وہاں کوئی دینے والا ان کا خیال تھا کہ نہیں یہ دیتے نہیں ہیں مگر سفارش کر کے کام بنا دیتے ہیں جواب دیا گیا فرمایا ہاں کتنے فرشتے ہیں مگر ان کی فرشتوں سے ان فرشتوں کی سفارش سے کوئی کام بنتا ہے یہ کس نے بتایا تم کو کون دیکھ کر آیا کہ فرشتوں نے سفارش کی تو کام بن گئے مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں لا تغنی آ ان کی سفارش کچھ نفع نہیں دیتی شیئن کچھ بھی نفع نہیں دیتی اللہ مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے لمن شاہ جس کے لیے اجازت دے ویرضا اور جس سے راضی ہو اور تم سے اللہ راضی نہیں ہے اور تمہارے لیے اللہ اجازت نہیں دے سکتا یہ دو شرطیں تھیں ان شرطوں کے بغیر تمہیں فرشتوں کی سفارش کیا نفع دے گی اور اس شفاعت کا تعلق بھی آخرت سے کہ وہاں کس کی شفاعت نفع دے گی جس کی جس کے اللہ اجازت دے گا جس کے لیے چاہے گا جس سے راضی ہوگا اور دنیا کے کام اللہ ان کی شفاعت سے بناتا ہے یہ کس نے تم کو بتایا ان يؤمنون اللہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے اللہ کی ملاقات کو نہیں تسلیم کرتے آخرت کے حقائق کو نہیں تسلیم کرتے وہ ان بے باتوں میں لگے ہوئے ہیں لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے تسمیت الانسا عورتوں کے نام رکھنے کی طرح نسوانی نام رکھتے ہیں اور پھر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں اور پھر ان کی پوجا شروع کرتے ہیں انہوں نے یہ نسوانی نام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کے ایسے نام نہیں رکھے مِنْ علم ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے وہ نہیں پیچھے چلتے ہیں الا مگر گمان کے اندازے کے اندازہ لگاتے ہیں ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوا ہوگا شَيْئًا ایک بڑی اہم بات گمان کے پیچھے چلتے ہیں تو گمان بھی تو کبھی کبھی آدمی کا صحیح ہو جاتا ہے ایک اندازہ لگاتا ہے آدمی کہ یہ بندہ چور ہوگا اور تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ چور ہے بے شمار اندازے صحیح ہو جاتے ہیں لیکن یہاں وہ اندازہ نہیں ایک طرف اندازہ ہے اور دوسری طرف مالک الملک بتا رہا ہے ہدایت آ چکی حق آ چکا ایک صرف اندازے سے کہہ رہا ہے اور دوسری ایویڈنس پیش کر رہا ہے گواہ پیش کر رہا ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں الظَّن نہیں وہ پیچھے چلتے ہیں مگر اندازے کے وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيَّا اور اندازہ نہیں کام آتا ہے حق کے مقابلے میں کچھ بھی ایک طرف حق آ جائے سچ آ جائے حقیقت آ جائے پھر ذنی چیز کسی کوئی نفع نہیں دیتی لیکن حق نہ ہو تو پھر اندازہ وہ بات کی بات زبردست اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آرز اعراض کر لیجئے ان من تولا اس شخص سے جس نے منہ موڑ لیا ان ذکرنا ہمارے ذکر سے ہماری یاد سے جس نے منہ موڑا اس سے آپ بھی اعراض کر لیجئے اعراض کرنے کا مطلب پیچھے بتا چکا ہوں دعوت دینی ہے اور ان کو دین کی بات پہنچانی ہے اعراض کرنے کا مطلب ان کے اعتراضات کی طرف اور ان کی تکلیفوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی اس کے اوپر کڑنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس نے ہماری یاد سے منہ موڑا اس سے اعراض کر لیجئے کون ہے جس نے ہماری یاد سے منہ موڑا فرمایا یہ سب نافرمان سب مشرک جو بھی شرک کر رہا ہے اس نے ہماری یاد سے منہ موڑ رکھا ہے ولم یورپ الحیات دنیا اور وہ نہیں چاہتا ہے سوائے دنیا کی زندگی کے مطلب اس کا شرک بھی صرف دنیا کی زندگی کے لیے بس دنیا کے نفع کے لیے یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے وہاں ماتھا ٹیک رہا ہے وہاں ماتھا ٹیک رہا ہے کس لیے ٹیک رہا ہے دنیا کے لیے آخرت کے لیے نہیں ہے وہاں بخشا جاؤں میری بخشش ہو جائے جنت نصیب ہو جائے نہ صرف دنیا کے لیے صرف دنیا کے لیے دنیا بھر کے اندر جتنے شرک ہوتے ہیں کہیں پر بھی شرک اس لیے ہو رہا ہو کہ پروردگار ہماری بخشش کر دے گا اس لیے یہاں میں ماتھا ٹیکوں اس لیے کوئی نہیں کرتا ہے کس لیے کرتے ہیں صرف اس لیے کہ دنیا کے منافع حاصل ہو جائیں دنیا کا فائدہ مل جائے ہاں آرض اعراض کر لیجئے اس سے جس نے ہماری یاد سے منہ موڑا ولم یور الا الحیات الدنیا اور جو نہیں چاہتا ہے مگر دنیاوی زندگی بس دنیا بس دنیا ذالک مبلغهم من العلم کیا ان کے علم کے پہنچنے کی یہی جگہ ہے بڑا کمال کیا انہوں نے بہت اونچی معراج پر پہنچایا انسان کو کیا انسان اسی لیے دنیا میں آیا تھا کہ صرف کمائے کھائے اور اسی دنیا کے لیے تڑپتا رہے اور اسی دنیا کے لیے شرک کرے اسی کے لیے چڑھاوے چڑھائے اسی کے لیے ماتھا ٹیکے اسی کے لیے چکر کاٹے یہی دنیا بس اتنا علم ہے ان هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بمن اهتدى وہ کہتے تھے مسلمان بھٹک گئے ان رب کا فرمایا بے شک تیرا رب ہوا عالم وہی خوب جانتا بمن من عن سبیلی اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا وہ عالم اور وہ خوب جانتا ہے من سدا اس آدمی کو جو ہدایت پر ہے جس نے ہدایت کو اختیار کیا ہے وہ خوب جانتا ہے کون ہدایت والا ہے اور کون بھٹکنے والا ہے بن و ما فی معاف اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے مطلب اس کے سوا جس جس کو یہ حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں اور جس جس کے در پر حاضریاں دیتے ہیں وہاں سے نہ کوئی آسمان کی چیز ملنے والی نہ زمین کی چیز ملنے والی اس لیے کہ سارے خزانے تو تیرے رب کے پاس ہیں کون کہاں کو اس کے سوا دے سکتا ہے لیجزی اللہ ددین سا بیما حامی تاکہ وہ بدلا دے تاکہ وہ بدلا دے اس کا تعلق کس سے جڑا پیچھے نکالتے ہیں تیرا رب جانتا ہے کون گمراہ ہے اور کون ہدایت والا ہے یہ اس کے جاننے کا کیا فائدہ ہوگا اور انسان جو بھٹک رہے ہیں کوئی ہدایت والا ہے اور کوئی گمراہی والا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا رب اس کو جانتا ہے اور اس لیے جان رہا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ددین تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو سزا دے ان لوگوں کو الذین اساؤ جنہوں نے برے کام کیے بما عملو ان کے عمل کرنے کی وجہ سے ویجزی الذین احسنو اور ان لوگوں کو جزا دے جن لوگوں نے اچھے عمل کیے بالحسنہ ان کے اچھائی کی وجہ سے ان کی نیکیوں کی وجہ سے گویا اشارہ کیا کہ قیامت کیوں بپا ہوگی اللہ یہ ریکارڈ کیوں بنا رہا ہے اور اللہ اس کو جانتا ہے اور اس کا ریکارڈ بنوایا جا رہا ہے اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ قیامت بپا ہو اور قیامت کیوں بپا ہوگی تاکہ نیک کو اس کی نیکی کا سلا ملے اور برے کو اس کی برائی کی سزا ملے اگر قیامت نہ آئے تو پھر دنیا میں تو نیک کو اپنی نیکی کا سلا نہیں ملا اور بد کو اپنی بدی کی سزا بھی نہیں ملی ظالم ظلم کرتے مر گیا مظلوم ظلم سہتے ہوئے مر گیا تو اگر وہاں بھی کوئی بدلہ نہ ہو پھر تو دنیا اندھیر نگری ہو جائے گی ان کو جزا دے جنہوں نے نیکی کی بالحسنہ ان کی نیکی کی وجہ سے الذین یجتنبون کبائر الاسم کون لوگ ہیں یہ نیکیاں کرنے والے الذین یجتنبون جو بچتے ہیں کبائر الاسم بڑے بڑے گناہوں سے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں کفر سے بچتے ہیں شرک سے بچتے ہیں بدعات و خرافات سے بچتے ہیں قتل ناحق سے بچتے ہیں جھوٹ سے بچتے ہیں یہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں والفواحشہ اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں الا لمم مگر ذرا مرا کوئی گناہ ہو جاتا ہے لمم کے لفظی معنی آلودگی گرد و غبار لگ جائے ایک آدمی ہر قسم کی چیزوں سے بچا ہوا ہے مگر گزرتے ہوئے اس کو بھی گرد لگ جاتی ہے اگر گرد لگ جائے تو وہ بات دوسری ہے فرمایا اس گرد کو پروردگار معاف کر دیتا ہے نیکیوں کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں البتہ بڑے گناہوں سے بچیں تو ان کو ان کی نیکی کا سلا ملے گا اور جو بڑے گناہوں سے نہیں بچتا ہے بڑے گناہوں سے کفر اور شرک سے اس کے لیے جہنم ان نبک یا ان یہ چھوٹے موٹے گناہ کیوں معاف ہوتے ہیں آلودگی اس کو میں نے کہا کہ گرد سی لگ جائے ذرا مرا گناہ اس لیے کہ تیرا رب بہت بخشش کرنے والا ہے واسع المغفرہ وسیع بخشش والا ہے وہ عالم اذ انشاکم من الارض وہ تم کو خوب جانتا ہے جب اس نے تم کو پیدا کیا زمین سے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہ از مَجِنَّةٌ تم بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور تمہیں وہ اس وقت میں بھی خوب جانتا تھا جب تم اپنی ماں کے شکم میں بچے تھے جنین تھے اجنہ اس کی جمع جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے اس وقت بھی تم کو جانتا تھا بتانا کیا ہے یہ بتانا مقصد ہے کہ پروردگار وسیع مغفرت والا ہے بڑے گناہوں سے جو بچتا ہے اس کو معاف کرے گا چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائیں اس کو وہ معاف کر دیتا ہے ان گناہوں کے اوپر پکڑ نہیں کیوں نہیں پکڑ اس لیے کہ ان سے انسان بچ نہیں سکتا ہے فلا تزکو انفسکم تو تم اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت بناؤ زیادہ صاف ستھرا کہ ہم سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں کبھی بچ سکتا ہے کوئی گناہ سے کروٹ کروٹ گناہ کرتا ہے سانس لیتے ہوئے گناہ کرتا ہے کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں ان چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ وسیع مغفرت والا ہے اور وہ جانتا ہے اپنے بندے کی کمزوریوں کو فلا تزکو انفسکم تم اپنے آپ کو پاک زیادہ نہ سمجھو وہ اعلم بمن اتقا وہ خوب جانتا ہے اس کو جو تقوی اختیار کرتا ہے اس رکوع کے اندر بتا دیا گیا وہ کس قسم کے شرک میں مبتلا ہے دنیا کی لالچ کے لیے دنیا کے پیچھے ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ من العلم ان کے علم کی یہی پہنچ ہے کہ صرف دنیا صرف دنیا شرک بھی دنیا کے لیے تعلیم بھی دنیا کے لیے پڑھائی بھی دنیا کے لیے لکھائی دنیا کے لیے ڈگریاں دنیا کے لیے اگر یہی ہے تو انہوں نے انسان کی قدر نہیں پہچانی پھر انسان میں اور حیوانوں میں کیا فرق رہا کہ صرف دنیا کے لیے اور کوئی مقصد نہیں اور اسی کے لیے سارا شرک ہو رہا ہے افرائیت الذی تولا وآتا قلیلا خلیلوں آگے مکہ کے مشرقین کہ قرآن کریم کی مخالفت اور ان کے شرک کے انداز کے کس قسم کی شرک میں وہ مبتلا تھے لیکن اس آیت کا ایک پس منظر ایک شان نزول بھی ہے وہ بات سمجھ لیں تو پھر بات سمجھنا آسان ہوتا ہے ولید ابن مغیرہ اس کے لیے بہت واقعات ہیں اور قرآن پاک کی بہت آیتیں ہیں جن میں کہا گیا کہ اس کی طرف اشارہ ہے واللہ عالم کئی مرتبہ وہ بالکل ایمان کے نزدیک پہنچا سور فرقان میں بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہ گھر آیا کرتا تھا اور بالکل قریب پہنچ چکا تھا ہدایت کے لیکن ابو جیل نے وہ ڈرامہ کیا کہ مکہ میں بات مشہور ہوگی کہ تیرا دیوالیاں نکل گیا ہے اور تم بھیک مانگنے کے لیے ٹکڑے کھانے کے لیے سویرے سویرے جاتا ہے لوگوں کے گھروں کے اوپر وہ بھی اس کا ایک طریقہ جس پر قرآن کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ہاتھ کاٹے گا ہے بد قسمتی اگر میں نے اس ظالم کو دوست نہ بنایا ہوتا ولید کاٹے گا ابو جہل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اور موقع آیا جب وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگا اللہ کے کلام کو سننے لگا ابو جہل کو پتہ چل گیا اس نے کہا کیا چکر ہے ولید میں نے سنا کہ تم کچھ قرآن کی باتیں سنتا ہے اس نے کہا دیکھ بھائی تجھے پتا ہے میں سمجھدار آدمی ہوں پڑھا لکھا آدمی ہوں جہاں دیدہ انسان ہوں ان کے یہاں سمجھدار ہونے کی بڑی نشانی تھی دنیا بھر میں گوما ہوا انسان جس کے پاس مال و دولت ہے تجارت کا سامان ہے دنیا بھر میں چکر کاٹتا ہے اس نے کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں بری نہیں ہیں بعض باتیں ان کی بہت اچھی ہیں میں نے غور کیا ہے اگر ان باتوں کو ہم اپنائیں ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے اور ہم جس تباہی کی طرف جا رہے ہیں اس سے ہم بچ سکتے ہیں میں اس پر غور کر رہا ہوں اگر یہ باتیں مجھے اچھی لگیں تو ممکن ہے میں ان کا دین بھی قبول کر لوں اس نے کہا تیرا بیڑا غرق تجھے کون سی بات اچھی لگی اس نے کہا دیکھو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں باز آؤ گے اپنے مالک کی نافرمانی سے تو قیامت کے دن زبردست عذاب میں پھنس جاؤ گے اس نے کہا الحکم سوچ تو صحیح مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے ہم مانتے ہیں کہ نہیں ہے آخرت لیکن اگر ہوئی آخرت اور آ گیا یہ عذاب دنیا میں آ گیا یا آخرت میں آ گیا تو بچیں گے کیسے ابو نے کہا وہ بڑا بزدل ہے تو تیرے کھاتے کا عذاب میرے ذمہ جو تیرے اوپر عذاب آئے گا میرے ذمہ مجھے دے دے لیکن تو پیسے والا آدمی ہے کم سے کم تھوڑی مجھے دنیا میں میری معاونت کرنا تو باقی عذاب کو میں خود سہنوں گا اس نے کہا ہوگی پکی بات کا بالکل پکی بات ہوگی ہو گیا طے ہاں کتنے پیسے دے گا اس نے طے کر دیا چل تجھے اتنے پیسے دوں گا ابو جیل پیسے کے لحاظ سے غریب تھا شرارتی بہت تھا اور ہمیشہ دوسروں کو آگے کرتا تھا خود پیچھے چھپ جاتا تھا اس نے کہا بتا کتنے پیسے دے گا تو ولید نے طے کر دیا بھائی اتنے پیسے تجھے دے دوں گا اور تو میرے طرف سے آزاد اٹھا لینا اس نے کہا ٹھیک ہے ولید نے تھوڑے پیسے دیے دو چار دن کے بعد ابو جیل پھر آیا اس نے کہا باقی پیسے اس نے کہا یار کوئی کسی کا عذاب لے سکتا ہے ذمہ اور میں کہوں کون سا مسلمان بن رہا ہوں میں تو ایسے ہی ڈرامہ کر رہا تھا تجھے چیک کر رہا تھا کوئی پیسے چل بھاگ یہاں سے اس کو قرآن کریم نے کہا کہ کیسے کیسے آپس میں معاہدہ کرتے ہیں اور پھر طے کرتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے چھوٹ جائیں گے اور تھوڑا سا دیتے ہیں تو پھر لالچ آتی ہے اور پھر دیتے بھی نہیں افرائی تلری طلّہ کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو تولنا جو دین سے منہ موڑتا ہے اور پھر کیسی بے میں مبتلا ہوتا ہے وہ آتا کلیل لوں اور دیا اس نے تھوڑا سا وہ اکدا اور پھر وہ بڑا سخت ہو گیا کنجوس ہو گیا اکدا کے لفظی معنی بنجر زمین بن جانا جس سے آدمی کو کچھ حاصل نہ ہو سکے اور انسان کے لیے کہا جاتا اقدا اب بڑا سخت ہے بھائی اس سے پیسے نکالنا بہت مشکل ہے اس کی مٹھی تو بند ہی رہتی ہے اکدا سخت ہو گیا نہیں دیا کنجوس ہو گیا علم الغیب یرا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ قیامت کے دن کا عذاب تیرے کھاتے کا میں اپنے ذمہ لے لوں گا ام لم بما صحف موسیٰ کیا اس کو نہیں بتایا گیا وہ مضمون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا وہ ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا وہ مضمون اس کو نہیں بتایا گیا اللہ وقفہ کون ابراہیم وہ ابراہیم علیہ السلام وفا جنہوں نے پورا پورا دے دیا وفاداری کا حق ادا کر دیا ابراہیم علیہ السلام کا نام عربوں کو اس لیے سنایا جاتا تھا وہ اپنے آپ کو ابراہیم ہی کہتے تھے ان کی اولاد سمجھتے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تو وہ تھے اور ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے پورا دے دیا پوری وفاداری کی ان کو اشارہ کیا جاتا تھا کہ دیکھو تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے کیوں نکلے تھے ان کے ہاں بھی یہ واقعہ تھا کہ وہ عراق سے صرف اللہ کی توحید کی خاطر نکلے تھے مشرقین سے جھگڑے کی وجہ سے نکلے تھے تو تم تو اسی شرک میں مبتلا ہو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اس کو کیوں یاد کروائی گئی میں عرض کر چکا اس لیے کہ عرب میں دوسرے درجے کی آبادی یہودیوں کی تھی اور یہودیوں سے باتیں سن سن کر کے مشرقین بھی بہت ساری باتوں سے واقف تھے کہ ہاں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے بے شک وہ مانتے نہیں تھے لیکن سنتے تھے اس لیے کہا گیا وہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور پھر اس قرآن میں آئی ہے وہ کون سی بات ہے اللہ تذر وزیر تم وزر اخرا کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی جان وزر اخرا دوسرے کا بوجھ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور پھر قرآن کریم کے اندر کہ تم ایک دوسرے کو پیسے لے کر کے کہو کہ تیرا بوجھ میں آخرت کا اپنے ذمہ لے لوں گا اور تیرا فلانا میرا فلانا لے لے گا کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکتے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور یہ بات کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جس کی وہ کوشش کرتا ہے بعض لوگوں نے منکرین حدیث نے اس کو اس بارے میں بھی پیش کیا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے پیچھے والے اس کے لیے دعا کریں اس کے لیے کوئی صدقہ کریں تو ان کے صدقے سے اور ان کی دعا سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کیوں کہا اس لیے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے اور انسان کو وہی ملے گا ما سعا جس کی اس نے کوشش کی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں اگر وہ ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو ہماری دعاؤں کا بھی کوئی فائدہ نہیں نہ ہم کو دعا کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہم کو اس کے لیے کوئی ثواب پہنچانے کی اجازت ہے لیکن اگر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو یہ دنیا میں اس کے لیے دعا کرنا اور اس کے لیے سارے ثواب کرنا تو حدیث سے ثابت ہے اگر یہ وہ طبقہ تھا جو حدیث نہیں مانتا تھا تو کہا گیا کہ نہیں یہ بھی قرآن ہی سے ثابت ہے کیسے قرآن سے ثابت ہے اس لیے کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر جس کی اس نے کوشش کی تو اس کی بھی تو کوشش اسی نے کی اس نے نیکیاں کی اس کی اولاد نیک ہوئی اس کے دوست احباب ہوئے دنیا میں اس کی نیکی کا چرچا ہوا جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کے لیے دعائیں کی اور اس کے لیے کسی نے کچھ خیرات کیا کسی نے کچھ کیا وہ اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو اس کے ثواب پہنچاتا ہے دعا سے تو انکار نہیں انبیاء کرام دعائیں کر رہے ہیں نو علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے دوسرے انبیاء کرام دعا کر رہے ہیں تو پروردگار کے انبیاء نبی یہ بزرگ ترین ہستیاں کیا کوئی بیکار کام کر سکتے تھے تو يُرَا اور اس کی کوشش ان قریب اس کو دکھائی جائے گی لیکن اس کے لیے وہ شرط ہے اگر کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کے لیے ثواب کے لیے کچھ کرتا ہے اپنی کمائی ہو حلال کمائی ہو اور پھر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور باقی وہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں لوگوں کو کھلانے کے لیے اس کا کوئی تعلق نہیں سارے ثواب سے ثم الجزاء الاوفا پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا الجزاء الاوفا پورا پورا بدلہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى اور یہ بات کہ تیرے رب ہی کی طرف انتہا ہے وہی سب کو پہنچنا ہے سب پہنچ کر رہیں گے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ حا اور یہ بات کہ وہی تو ہنساتا ہے وہ اب کا اور وہی تو رلاتا ہے ہنسنے اور رلانا کے انتظامات بھی سب اللہ کے یہاں سے ہوتے ہیں ہنستا انسان کب ہے جب کوئی اچھی چیز ملے روتا ہے پریشانی پر یہ سب نظام اللہ کے پاس ہے اسی کے یہاں سے نعمتوں کے فیصلے اسی کے یہاں سے سزاؤں کے فیصلے وَأَنَّهُ هُوَ مَاتَ وَأَحْيَا اور یہ بات کہ وہی موت دیتا ہے وَأَحْيَا اور وہی زندگی دیتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ انکر اور یہ بات کہ اسی نے پیدا کیا ازنی دو جوڑوں کو مذکر کو اور مونس کو مرد کو اور عورت کو من نطفت اذا تمنا ایک قطرہ ناپاک سے اذا تمنا جب وہ ٹپکایا جائے وَأَنَّ عَلَيْهِ عطل الْأُخْرَى اور یہ بات کہ اللہ ہی کے اوپر ہے ان الْأُخْرَى دوسری مرتبہ زندہ کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اس آیت کا ترجمہ ذرا مشکل اور یہ بات کہ وہیں چل رہا اوپر سے جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں مضمون تھا وہ مضمون اور پھر وہ قرآن کریم میں آیا وہ یہ مضمون ہے اللہ ہی ہنساتا ہے رلاتا ہے اللہ ہی موت دیتا ہے زندگی دیتا ہے اللہ ہی مرد و عورت کو پیدا کرتا ہے وہ وَأَغْنَا وَأَقْنَا اور یہ بات کہ وہی غنی بناتا ہے مال والا بناتا ہے وہ اس کے دو معنی متضاد معنی ہے ایک معنی کہ وہی فقیر بناتا ہے کسی کو مالدار بناتا ہے کسی کو فقیر بناتا ہے کسی کو عزت دیتا ہے کسی کو ذلت کی ٹھوکریں لگا دیتا ہے اور دوسرے منع اکنا کے معنی فرمایا باقی رکھنا وہی مال دیتا ہے غنی بناتا ہے وہ اکنا اور وہی پھر مال کو باقی رکھتا ہے انسان کے پاس اس کو سرمایہ والا بناتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَا اور یہ بات کہ وہی شعرا کا رب ہے وہی شعرا کا مالک ہے شہرا کون ایک ستارہ جس کی عرب کے لوگ پوجا کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے جب خوش ہوتا ہے تو بارشیں برستی ہیں اور جب یہ ستارہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر سوکھا پڑتا ہے فرمایا اس کا مالک بھی اللہ ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہلاک کیا الاولا قوم عاد کو جو پہلی والی عاد تھی یہ پہلی والی عاد کیوں کہا اس کو اس لیے کہ قوم عاد کے نام کی دونوں قوموں کو بعض دفعہ عاد کیا دیا جاتا تھا قوم سمود کو بھی اور قوم عاد کو بھی دونوں کے نام ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے اور آگے اگلی صورت میں آ بھی رہی ہے تفصیل تو پہچان کے لیے کون سی عاد مراد ہے تو حضرت حود علیہ السلام جس کی طرف بھیجے گئے تھے ان کو عاد اولا کہتے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے تھے ان کو عاد ثانیہ کہتے تھے وَأَنَّهُ أَحْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور یہ بات کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا تو عاد ثانیہ دوسری والی عاد یعنی قوم سمود و سمودا اور قوم سمود کو بھی ہلاک کیا فما ابقا تو بالکل باقی نہیں چھوڑا صفحے ہستی سے ہی مٹا دیا جڑے ختم کر دی وہ نوح من قبل اور ان دونوں سے پہلے اہلک قوم نوح اسی نے ہلاک کیا قوم نوح کو من قبل اس سے پہلے انہم اظلم و اطغا کیوں ان کو ہلاک کیا اس لیے کہ یہ سب کے سب لوگ تھے اظلم بہت زیادہ ظلم کرنے والے اطغا بہت زیادہ سرکشی کرنے والے ان کی سرکشی حدوں کو کراس کر گئی تھی بس پروردگار نے ان کو دنیا سے مٹا دیا والمؤتفقت احوا اور اسی نے ہلاک کیا المؤتفقت پلٹنے والی بستیوں کو احوا ان کو اسی نے پٹخ دیا پلٹنے والی بستیاں کون حضرت لوت علیہ السلام کی نافرمان قوم سدومی ان کی بستیوں کو پروردگار نے پٹخ دیا عالیہا سافلہا اوپر کا حصہ نیچے نیچے کا حصہ اوپر اور پھر اوپر انترنا علیہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش والمختفقہ کا تھا والپلٹنے پلٹنے والی والی بستی ہاں اسی نے اس کو پٹخا فغشاہا ما غشا فغشا تو اس بستی کو ڈھانپ لیا ماں اس چیز نے غشا جس نے اس کو ڈھانپا کس نے ڈھانپا تھا اوپر سے پتھروں کی بارش اتنی تیز بارش کہ گویا بارش نے ان کو ڈھانپ دیا فبی آلہ رب بھی کا تو اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں شک کرے گا کون کون سی نعمت کا انکار کرے گا تو تمہارا جھگڑا کرنا شک کرنا انکار کرنا کس کس نعمت کا انکار کرے گا یہ سارے کام پروردگار نے کیے تو کوئی کہے کہ قوم عاد کو ہلاک کرنا قوم سمود کو ہلاک کرنا یہ کون سی نعمت یہ بھی نعمت ہے کہ اس نے ان کے ہلاکت سے ہم کو واقف کرایا تاکہ ہم وہ کام نہ کریں کہ ہم بھی ان کی طرح ہلاک ہو جائیں یہ بہت بڑی نعمت ہے خاضاں نذیر من النذر الاولا اور جس طرح پہلے آگاہ کرنے والے آئے تھے خاضہ نذیر یہ میرے پیمبر آگاہ کرنے والے ہیں من النذر الاولا پہلے آگاہ کرنے والوں میں سے یہ نذر کیا لفظ ہے اکثر نے کہا نذیر کی جمع ہے اور آگے آئے گا کہ نذر مصدر بھی ہوتا ہے خاضہ نذیر یہ ڈرانے والے ہیں من النذر الاولا پہلے ڈرانے والوں میں سے العازفہ تم کہتے ہو قیامت کب آئے گی آئے گی تو دیکھ لیں گے ابھی تو بڑا وقت ہے عزفت قریب آ لگی العزفت قریب آنے والی یہ قیامت کا ایک نام ہے اس کے مختلف نام ہے حق کا اس کے مختلف نام ہے ہیں ایک نام اس کی واقعہ اور ایک نام اس کا آزفہ قریب آ لگی ہے قریب آنے والی لئی صلاح اللہ کاشفہ نہیں ہے اس کے لیے اللہ کے سوا نفس کاشفت کوئی جان اس کو کھولنے والی ہے اس کو اس قیامت کو ظاہر کرنے والی اللہ کے سوا کوئی جان نہیں اللہ اس کو ظاہر کرے گا افاظ الحدیث تعجبون تو کیا اس قرآن سے اے مکہ والو تاجبون تم کو تعجب ہو رہا ہے وتضحکون ولا تبکون اور اس کی باتیں تم سنتے ہو یہ قیامت کا منظر سنتے ہو تو تم ہنستے ہو ولا تبکون اور تم روتے نہیں ہو وان تم سامدون اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور تم کھیل رہے ہو اور تم تکبر کرنے والے ہو اور تم اعراض کرنے والے ہو یہ سامد کے سارے معنی سامدون متکبرون سامدون غافلون سامدون معرضون اور ہمارے بہت سارے بزرگوں نے ترجمہ کیا لاعبون کا اور تم کھیل رہے ہو آپس میں کھلاڑیاں کرتے ہو واب تو سجدہ کرو تم سب کے سب اللہ کے لیے واب اور اسی کی عبادت کرو یہی وہ آیت ہے جس کے اوپر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور سارے ایمان والوں نے فرمایا اور جن کو ایمان نصیب نہیں تھا وہ بھی اس کے لے میں ایسا بہ گئے کہ وہ سجدہ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے انہوں نے بھی سجدہ کیا سورت القمر مکیہ وہی خم و خمسون آیا و سلا رکواط سورہ قمر شروع ہوتی ہے سورہ نجم کے بعد اور اس میں پچپن آیتیں اور تین رکو ہیں اوپر کی صورت میں آیتیں زیادہ تھی رکو اس کے بھی تین تھے لیکن چھوٹی چھوٹی آیتیں تھیں سورت القمر اور سورہ نجم دونوں کا مضمون بھی آپس میں زبردست طریقے سے ملتا ہے اور وہی انداز ہے کہ ایک بات جس سے شروع کی جائے دوسری میں اس کی تکمیل کی جاتی ہے سور نجم کے شروع میں ستارہ و نجم اذا ہوا ستارے کی قسم جب وہ گرے اور سورہ قمر کے اندر ونشق القمر اور چاند پھٹ چکا دو ٹکڑے ہو چکا ہے دونوں کا آپس میں گہرا ربط اس میں بھی قیامت کا بیان تھا اس میں بھی قیامت کا بیان ہے لیکن اس میں ذرا سا بیان تھا اس میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ قیامت قریب آ لگی ہے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں مگر جو بھی کوئی نشانی وہ دیکھتے ہیں وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کو جادو کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں اس کے لیے تیاری نہیں کرتے اس میں نافرمان قوموں کا تذکرہ تھا لیکن اجمال سے اس میں نافرمان قوموں کا تذکرہ آ رہا ہے مگر تفصیل سے اور ان سب کا تذکرہ کر کے فرمایا گیا کہ جس پروردگار نے دنیا میں ظالموں کو یہ سزا دی جبکہ دنیا تو اصل سزا کی جگہ نہیں ہے تو کیا آخرت نہیں آئے گی اور وہ سزا نہیں دے گا اور پھر آخر میں آمدم برسر مطلب اصل بات فرمائی کیا کہ ان ہر دور کے لوگ نافرمان انسانوں کو پروردگار کی طرف سے سزا سے دوچار ہونا پڑا اے مکہ کے مشرکوں تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو ہر دور کے نافرمان کرتے تھے مگر تم سمجھتے ہو کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا آخر کیا سوچ کر کے کیا تمہارے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہو گیا ہے کیا تمہارے لیے کوئی پروانہ مل گیا ہے لکھ دیا گیا ہے کتاب میں کہ تم جو مرضی کرتے رہو تمہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا یا تم ان سے بہتر ہو یہ زبردست مضمون سورت القمر سوریہ قمر مکہ کے وقت کے دور نہ آخری دور کی صورت ہے اس کا انداز بتاتا ہے کہ مخالفت زوروں پر ہے اور جس طرح ہر نبی سے لوگ کہتے تھے معجزہ دکھاؤ جب تک نہیں دکھاؤ گے ہم نہیں مانیں گے وہی مطالبہ آپ سے بھی کیا جا رہا ہے اور جس طرح ہر دور کے اندر معجزہ دکھایا جاتا تھا مگر لوگ انکار کرتے تھے آپ بھی معجزہ دکھاتے ہیں تو لوگ انکار کر جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْ آيَةً يُعْرِدُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اقتربت الساعة قیامت قریب آ لگی ہے ستر میں پارے سورہ انبیاء کے شروع میں بھی یہ مضمون تھا قیامت قریب آ لگی ہے اور لوگ آپس میں کھیل رہے ہیں کیوں قیامت قریب آ لگی ہے اس لیے کہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں کیا ہیں قیامت کی نشانیاں کل بھی میں نے عرض کیا تھا کل کے درس میں قیامت کی نشانیوں میں سے تھا کہ پیمبر آخر زماں صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے انبیاء کے آنے کی جو لسٹ تھی وہ پوری ہو جائے گی امام الانبیاء تشریف لے آئیں گے اور جب امام الانبیاء آ جائیں تو اس کا مطلب اب معاملہ پورا ہو چکا ہے اب اس کے بعد قیامت کے سوا اور کسی چیز کی انتظار نہیں اور آخری پیمبر آئیں گے ان پر آخری کتاب نازل ہو جائے گی آخری کتاب نازل ہو چکی ہے آخری کتاب کا آنا اس بات کی دلیل کے بس اب قیامت آنے والی ہے آخری کتاب کے ساتھ میں آخری امت آ چکی ہے جب آخری امت آئے گی اس کے بعد پھر قیامت آئے گی اس امت کے بعد کوئی مزید امت کھڑی نہیں کی جائے گی اور سب سے بڑی نشانی کہ لکھا ہوا تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے اس کے بعد کتنا بڑا حادثہ پیش آئے گا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت آنے والی ہے وہ ٹکڑے بھی ہو چکے ہیں مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ قیامت دور ہے یہ وہی موپر والا مضمون عظیف اللہ جفا قریب آ لگی آنے والی اور لوگ ہنس رہے ہیں اسی کو فرمایا اقتربت الساعہ قیامت قریب آ لگی ہے جہاں وہاں بات ختم ہوئی وہاں سے شروع فرما لی اقتربت الساعہ قیامت قریب آ لگی وانشق القمر اور چاند پھٹ چکا ہے اوپر کی صورت میں اگر معراج کے واقعے کی طرف اشارہ تھا تو یہ بھی زبردست معجزہ تھا کہ آپ کو معراج ہو چکی ہے آپ آسمانوں پر تشریف لے جا چکے ہیں مگر اس کے باوجود جن کو نہیں ماننا وہ نہیں مانتے ہیں یہ بھی ایک معجزہ تھا اور یہ دوسرا معجزہ کہ چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے کیا واقعہ ہے اس کا حدیث کی کتابوں میں ہے آپ بنا میں تشریف فرما ہے اور مشرقین میں سے کچھ لوگ ہیں چودہویں کی رات ہے اور چودہویں کا چاند چڑھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں لیکن آپ نے آج تک کوئی معجزہ تو دکھایا نہیں نہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح لاٹھی ڈالی زمین پر کہ وہ ازدہ بنتی نہ آپ کے پاس ید بیضا ہے اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے موجود نہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرح پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنے نکلی آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چاند سامنے نظر آتا ہے اس کو آپ توڑ کر کے دکھاؤ اللہ کے حکم سے آپ نے اشارہ کیا انہوں نے چاند کو پھٹتا ہوا دیکھا دو ٹکڑے گرتے ہوئے دیکھے اور مڑ کر کے مکہ آئے رات دیر ہو چکی تھی جو جو مکہ میں جاگتا ہوا تھا اس کو بھی پوچھا کہ نے ایسا دیکھا اس نے بھی کہا کہ ہم نے ایسا دیکھا تو کہا پھر سب نے مل کر مشورہ کیا کہ ہے تو صحیح کچھ مگر چونکہ ہم نے ماننا نہیں اس لیے ہم کہیں گے نہیں یہ تو جادو ہے جیسے اور لوگ جادو کرتے تھے یہ بھی جادو کر رہے ہیں اس پر دو تین باتیں ہیں ایک تو یہ کہ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تاریخ سے ثابت نہیں ہے ہم کہتے ہیں سب سے مضبوط تاریخ قرآن کی ہے قرآن بیان کر رہا ہے قرآن سے پکی تاریخ کوئی ہو سکتی ہے سب سے مضبوط تاریخ احادیث کی ہے تاریخ کو رقب یابس کا مجموعہ ہوتا ہے بیٹھتا ہے ایک آدمی اور لکھتا رہتا ہے جو جو سنتا رہتا ہے اور حدیث کی تاریخ کیسی مرتب کی گئی یہاں تک کہ غیروں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ واقعتاً اس سے بہتر کوئی طریقہ تاریخ مرتب کرنے کا بات کی تحقیق کرنے کا نہیں ہو سکتا ہے دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے تیسری بات کہتے ہیں کہ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا مگر لوگوں کو پتا کیوں نہیں چلا اس لیے کہ ساری دنیا کے اندر اس وقت میں چاند نکلا ہوا ہو اور یہی وقت ہو یہ تو ضروری نہیں ہے رات بہت بیت چکی ہے اس موقع کا واقعہ ہے اس وقت میں سارے لوگ تو جاگتے نہیں ہوتے ہیں یہ تو خیر چھوٹے باتیں ہیں جب قرآن بیان کر چکا حدیث بیان کر چکی تو اس کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کیسے پھٹا پھر کیسے جڑا کیا ہوا وہ رب ہی جانتا ہے لیکن ایک بڑا اعتراض ہوگا وہ کیا اس سے پہلے انبیاء کرام سے جب قوموں نے مطالبہ کیا کہ ہم کو دکھائیے کوئی معجزہ اور معجزہ دکھایا گیا قوموں نے مانا نہیں تو ان کو ہلاک کر دیا گیا انہوں نے جب مطالبہ کیا تھا ان کو معجزہ دکھایا گیا تو پھر یہ ہلاک کیوں نہیں ہوئے اس کا جواب دیا گیا یہ ان کی پوری قوم کی طرف سے مطالبہ نہیں تھا یہ ان کا کوئی مشورے کے بعد مطالبہ نہیں تھا یہ کوئی بالکل اس طرح کا معاہدہ کہ ایک معجزہ آپ دکھا دیں ہم مان لیں گے اس طرح کا مطالبہ نہیں تھا چند بندوں کا تھا رات کے وقت کا تھا اور ان کی طرف سے بھی اس طرح کی بات بالکل پکی نہیں تھی کہ بالکل پھر ایسا ہو جائے گا اس وجہ سے پھر وہ حالات نہیں پیش آئے جو کہ پرانے زمانے میں جب معجزہ نظر آتا تھا اور قومیں نہیں مانتی تھیں تو اس کے اوپر عذاب آ جاتا تھا اور عذاب نہ آنے کی ایک وجہ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب تک آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا چنانچہ آپ نکلے تو غزوہ بدر کے موقع پر ان پر عذاب آیا مجھ سے فوراً بعد عذاب آ جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنے کے لیے دعا کی اونٹنی ظاہر ہوئی لوگوں نے نہیں مانا مگر فوراً عذاب نہیں آیا ایک زمانے تک اونٹنی پانی پیتی رہی گھاس چلتی رہی لیکن جب انہوں نے حدوں کو کراس کیا اور اونٹنے کو قتل کیا اس کے بعد عذاب آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر قریب آلو لگی قیامت ون شکل قمر اور پھٹ چکا چاند وَإِن يَرَوْ آيَةً يُعْرِضُ اور اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں يُعْرِضُ تو اس سے اعراض کرتے ہیں نہیں مانتے اس کو اس سے کنی کاٹ لیتے ہیں وَيَقُولُ سِحْرٌ لو تو پیچھا کیسے چھڑاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سِحْرٌ مستمل یہ تو مستقل چلا آیا جادو ہے مسلسل چلا رہا جادو ہے مستمر استمرار سے نکلا مسلسل جادو کہ اس سے پہلے بھی لوگ جادو دکھاتے تھے انہوں نے بھی ویسے ہی کیا وَقَذَّبُوا وَتَّبْعُوا أَحْوَاءَهُمْ اور انہوں نے جھٹلایا وَتَّبْعُوا أَحْوَاءَهُمْ اور وہ پیچھے چل پڑے اپنی خواہشات کے وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر اور ہر ایک معاملہ مستقر ٹھہرایا ہوا ہے اس کو اس کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے ان پر عذاب کب آئے گا اس کا فیصلہ کب ہوگا یہ ہر معاملہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے کب ہوگا اللہ جانتا ہے وَلَقَدْ مَا فِيهِ مُزْدَجَرْ یقین آ چکی ان کے پاس خبروں میں سے وہ خبریں ما فیہ مزدجر جن کے اندر ڈانٹ تھی ما فیہ مزدجر جن کے اندر ڈانٹا گیا تھا جھڑکا گیا تھا ان کو آگاہ کیا گیا تھا یہ بھی ایک آگاہ کرنے کا ذریعہ تھا حکمتم بالغتن فما تغن النظر حکمتم بالغتن یہ ڈانٹ ایسی تھی جس سے ان کو آگاہ کیا گیا قرآن کریم کے ذریعے سے یہ ایسی حکمت ہے بالغتن جو دلوں کے اندر اترنے والی ہے فما تغن النظر مگر ان ڈرانے والی باتوں نے ان کو نفع نہیں دیا یہ وہ نظر خاضہ نذیر من النظر الاولى نظر عرض کیا تھا کہ نذیر کی جمع بھی ہے اور نظر مصدر بھی ہے فما نظر یہاں جمع ہے کہ مصدر ہے بعد نے کہا مصدر ڈرانے نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا اور بعد نے کہا نہیں نظیر کی جمع تو مراد ہے ڈرانے والی باتوں نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا فتح اللہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان سے منہ موڑ لیجئے ان کی باتوں کی طرف زیادہ دھیان نہ دیجئے یوم یدعو الداعی لا شیئن نکر کب تک ان کو چھوڑ دیجئے دعوت کا کام تو اپنی جگہ ہوتا رہے گا مگر یہ اس گمراہی میں پڑے رہے یدعو الداعی جب بلائے گا ایک بلانے والا الى شیئن ایسی چیز کی طرف نکر جو اجنبی قسم کی ہوگی اجنبی انوکھی قسم کی چیز ہوگی وہ قیامت کا بگل بجے گا اس کی طرف ان کو بلایا جائے گا اور پھر ان کو مالک الملک کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے کہا جائے گا خوش عن ابصارهم جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں یخرجون من نکل رہے ہوں گے اپنی اپنی قبروں سے کانہم جراد منتشر گویا کہ یہ ٹڈیاں ہیں منتشر جو بکھرنے والی ہیں ٹڈی پیچھے ایک جگہ عرض کیا تھا وہ چڑیا سے چھوٹی ایک چیز ہے جو بہت بڑی تعداد میں آتی تھی اور کھیتوں کو چٹ کر جاتی تھی بہت عرصے سے نہیں آئی اللہ اس سے حفاظت فرمائے وہ ٹڈیاں کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں آتی ہیں اندر دھند طریقے سے بے ترتیب چلتی ہیں قیامت کی جب بگل بجے گی انسانوں کا بھی یہی حال ہو جائے گا کان جراد منتشر منتشرف اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کے دوڑ رہے ہوں گے بلانے والے کی طرف جیسے کہ بچھری ہوئی ٹڈیاں محتعین الى الداعی مفتی سرپٹ توڑ رہے ہوں گے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے الداعی بلانے والے کی طرف یقول الکافرون انکار کرنے والے اس دن کہیں گے جو نہیں مانتے تھے اس دین کو اور اس دن کو ہاگا یوم عسر آگا یوم عسر جس مشبہ یہ بہت مشکل دن ہے یہ بڑا کٹھن دن آ گیا ہم نے تو اس کو مانا ہی نہیں تھا یہ تو اچانک آ گیا اور اس دن سے آج ہی نہیں آگاہ کیا گیا آپ سے پہلے حضرت نو علیہ السلام نے آگاہ کیا حضرت حود علیہ السلام نے آگاہ کیا حضرت صالح علیہ السلام نے حضرت لوت علیہ السلام نے حضرت موسا علیہ السلام نے اس دن کا تعارف کرایا اور انسانوں کو اس سے آگاہ کیا قزل قبل قوم نوح جٹلایا ان سے پہلے قوم نوح حضرت علیہ السلام کی قوم نے فقضب ہاتھ جانا تو جٹلایا انہوں نے ہمارے بندے کو وکالوں مجنون ہوں اور انہوں نے کہا ہمارے بندے کے لیے مجنون دیوانہ ہے آپ کو دیوانہ کہا جا رہا ہے ان کو بھی دیوانہ کہا گیا بس دجیرا اور ان کو ڈانٹا گیا کیسے ڈانٹا جاتا تھا مجلس میں آتے تھے سب ڈانٹتے تھے نکالو نکالو اس کو یہ پاگل آ گیا ہے کہیں سے اور ہر موقع پر جھڑکا جاتا تھا اللہ اکبر فدعا پدار ایک زمانہ گزرتا رہا وہ جھڑکتے رہے وہ دعوت دیتے رہے وہ جھڑکتے رہے اور وہ دعوت دیتے رہے ساڑھے نو سو سال بیت گئے آخر دعا کی دست بس سوال ہوئے فدعا ربہ تو پکارا انہوں نے اپنے رب کو انی مغلوب اے میرے مالک میں شکست کھا چکا ہوں فن تو تو بدلہ لے لے ان سے انتقام لے لے زمانہ گزر گیا ان کو سمجھاتے ہوئے اور یہ دعا بھی کب فرمائی وہ آپ پڑھ چکے ہو سورہ ہود میں کہ جب پروردگار سے کی طرف سے بھی وہی آگے نہیں یقمین قَوْمِكَ إِلَّا کا قَدْ قدآمن آپ کی قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو لا چکے ہیں جیسے انہوں نے دعا کی پروردگار کی طرف سے حکم آ گیا کشتی بنائیے کشتی بن گئی اس کے بعد طوفان آ گیا ففتحنا ابواب السماء کس طرح آیا طوفان تو کھول دیے ہم نے آسمان کے دروازے اللہ اکبر اس طرح بارش برسنے لگی جس طرح کے اوپر سے دروازے کھل گئے ہیں بما امن حامر دڑا دھڑ برسنے والے پانی کے ساتھ ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے دڑا دڑ برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان سے مراد بادل ہوتے ہیں اور پانی بادل سے بارش بادل سے برستی ہے پیچھے جگہ جگہ قرآن پاک خود اس کا بیان کر چکا تو آسمان سے آسمان بھی مراد ہو سکتا ہے اوپر وہ فجر اوپر سے پانی برسا اور نیچے سے فجرنا پھاڑ دیا ہم نے زمین کو عیون چشموں کے اعتبار سے چشمے ہی چشمے چشمے ہی چشمے پھل سکل تو مل گیا پانی اوپر والا نیچے والا اللہ امر قد قدر ایسے معاملے پر جو طے ہو چکا تھا اور وہ کیا طے ہو چکا تھا کہ اس قوم کو ہلاک کیا جانا ہے اس قوم کو ملیا میٹ کیا جانا ہے فرمانوں سے دنیا کو پاک کرنا ہے وہ اللہ ذاتی البا دسرخ حضرت نوح علیہ السلام کہاں گئے ایمان والے کہاں گئے ہم اللہ ہم نے ان کو سوار کروایا علی ذات الواح تختوں والی پر کشتی بجائے بجائے کے فرمایا اس پر سوار کرایا جو تختیوں والی تھی پھٹوں والی تھی تختے لگے ہوئے تھے وہ دوسر دسار کی جمع اور میخوں والی تھی کشتی میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں تختے ہوتے ہیں اور میخ لگی ہوتی ہے لیکن سورت کا انداز ہے نا اوپر سے کیا خدر کفر متکر نظر تو اس انداز کو باقی رکھنے کے بجائے نہ فلک فرمایا نہ سفینہ فرمایا بلکہ کیا فرمایا اس پر سوار کروایا جو تختوں والی تھی اور کیلوں والی تھی تجریبی آیونینا چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں جزان بدلہ دینے کے لیے لمن کا نہ کفر اس آدمی کا بدلہ جس کے ساتھ انکار کیا گیا تھا اور ہم نے چھوڑا اس کشتی کو یا اس واقعے کو آیا نشانی بنا کر فہل میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ادا یا دکر ہو تکرا تھا اصل میں نصیحت حاصل کرنا فقی فقان آزادی و نظر تو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا مصدر نظوری میرا ڈرانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے مِن مُدَّكِرْ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے کوئی اس کو پڑھنے والا ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا ہم نے تو آسان کر دیا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا قَذَّبَتْ قَفْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ اور حضرت نو علیہ السلام کے بعد کل عاد آد ایک نئی قوم پیدا ہوئی قوم عاد اور انہی کے باقیات میں سے نیک لوگوں میں سے مگر یہ بھی نافرمان ہو گئی حضرت نوح علیہ السلام کا پیچھے تعارف گزرا پھر سنے کہاں تشریف لائے تھے عراق میں تشریف لائے اور وہاں سے لے کر آرمینیا یہ تمام علاقہ ان کی دعوت کا علاقہ تھا ساڑھے نو سو سال تک اپنے قوم کو سمجھاتے رہے مشہور بات یہی ہے کہ انسانیت تب تک زیادہ پھیلی نہیں تھی بس اسی علاقے کے اندر تھی لیکن لوگ نہیں مانے اس کے اوپر یہ دعا فرمائی اور یہ کب فرمائی جب پروردگار کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے دعا قبول ہوئی پروردگار کی طرف سے حکم آیا کشتی بنائیے کشتی بنائی گئی ایمان والے سب اس میں سوار ہو گئے اور تمام ضرورت کی چیزیں اس میں رکھ لی گئیں اور تمام ضرورت کے جانور اس میں سوار کرا دیے گئے اور بعد کہا نہیں ہر قسم کے جانور سوار ہو گئے اس میں اور بہت بڑا جہاز بن گیا اس کے بعد اچانک طوفان آیا کہاں سے طوفان آیا وفا رب تنور حکم تھا کہ تنور سے پانی ابلے گا تنور سے پانی ابلا تنور سے کیا مراد وہ گزر چکی عرض بھی اور تنور بھی پانی ابلا یہاں سے پانی ابلا اوپر سے پانی برسا اور اس قوم کا کام تمام ہو گیا مشہور ہے کہ چھ مہینے تک یہ کشتی پانی کے اوپر ہی رہی اوپر ہی رہی آخر ایک مقام پر آ کر کے اتری اور اس مقام کا نام پرانی کتابوں میں تھا ارارات یا اراریت کے پہاڑ قرآن پاک نے متعین کر کے بتایا کہ ارارات تو یہ لمبا سلسلہ کوہ کو کہتے ہیں اس کی خاص چوٹی جبلے جودی کے اوپر کشتی اتری اور پھر وہاں سے اتر کر دوبارہ زمین بسی زمین پر آئے اور وہ چیزیں جو ان کے ساتھ ضرورت کی تھیں وہ بھی اتری پھر انسانیت پھیلی اور صرف نیک لوگ دنیا میں رہ گئے بد سب ختم ہو گئے لیکن ان نیکوں میں پھر برے لوگ پیدا ہوئے آگے چل کر کوئی بزرگ ہوئے عاد نام کے ان کی قوم بنی اور کل اس کا تعارف کرا چکا کہ عاد احقاف میں آ کر بسی حضرت حود علیہ السلام ان کی طرف آئے یہ بھی نہیں مانے آخر اللہ کا عذاب آیا ان کو بھی ملیا میٹ کیا گیا عاد نے انکار کیا تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا اللہ اکبر علیہم ریحا ان پر عذاب کیسے نازلہ ہوا تھا ہوا کے ذریعے سے بھیجا ہم نے ان کے اوپر ہوا کو سر سر تیز ہوا تند ہوا اور ٹھنڈی ہوا فی یوم نحس مستمر ایسے دن میں جو مسلسل منحوس دن تھا اور کتنے دن تک رہا سات رات اور آٹھ دن مسلسل رہا تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ فرا دن منحوس ہے وہ تو مکمل رہا مشہور روایت ہے کہ بدھ کو شروع ہوا اور بدھ ہی کو ختم ہو گیا بدھ کے دن عذاب آیا اور بدھ کے دن پھر ختم ہوا بدھ کے دن دوسرے بدھ کو بھی رہا اس طرح آٹھ دن ہو گئے تنزع الناس کیسی ہوا تھی وہ تنزع الناس اکھاڑتی تھی لوگوں کو اکھاڑتی تھی گویا لوگ درختوں کی طرح جمے ہوئے تھے طاقتور تھے ان کو اٹھاتی تھی کانہم اعجاز نخل منقعر گویا کہ وہ تنے ہیں آجاز نخل کھجور کے تنے ہیں منقعر کیسی کھجوریں اکھڑنے والی کھجوریں انقار یا انقعر اکھڑنا اکھڑنے والی کھجوروں کے تنے پہلی اکھڑنے والی تھیں ایک دھکا لگا وہ گئے اللہ اکبر فقی فقان عذابی ب تو کیسے رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا ڈرانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ یقیناً یقین انہوں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا مِن مُدَّكِرْ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا صدق اللہ مولانا العظیم